وہ اگلے دن تقریباً دس بجے سعید اماں کے گھر آئے امامہ کا مسکراتا مطمئن چہرہ دیکھ کر فوری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے نہ صرف سالار کے سلام کا جواب دیا بلکہ اس کے سر پر پیار دیتے وہ اس کا ماتھا بھی جمع یہ سب بھی لے کر جانا ہے وہ اسے اپنے کمرے میں لائی تھی وہاں کتابوں کی دو الماریاں تھیں اور ان میں تقریباً تین چار سو کتابیں تھیں یہ بکس سلار نے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا نہیں یہ ایزل کینوس اور پینٹنگ کا سارا سامان بھی ماما نے کمرے میں ایک دیوار کے ساتھ پڑے پینٹنگ کے سامان اور کچھ ادھوری پینٹنگز کی طرف اشارہ کیا یہ سب کچھ زیادہ نہیں ہے تقریباً دو کارٹن میں آئیں گی نے ان کتابوں کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا نہیں یہ اتنی ہی بکس نہیں ہیں اور بھی ہیں امامہ نے کہا اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھ دیا اور پھر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے ایک کارٹن کھینچتا شروع کیا ٹھہرو میں نکالتا ہوں نے سے روکا اور خود چھپ کر اس کرٹن کو کھینچنے لگا بیڈ کے نیچے جتنے بھی ڈبے ہیں وہ سارے نکال لو ان سب میں بکس ہیں اماما نے اسے ہدایت دی سلار نے چھپ کر بیڈ کے نیچے دیکھا وہاں مختلف سائز کے کم از کم سات آٹھ ڈبے موجود تھے وہ ایک کے بعد ایک ڈبہ نکالتا گیا بس اس سے کھڑے ہوتے ہوئے اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے اماما سے پوچھا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ کمرے میں موجود کپڑوں کی الماری کے اوپر ایک سٹول پر چڑھی کچھ ڈبے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی سالار نے ایک بار پھر اسے ہٹا کر خود وہ ڈبے نیچے اتارے اس کا خیال تھا کہ یہ کتابوں کی آخری آخری کھیپ ہے کیونکہ کمرے میں اس سے ڈبہ رکھنے کی کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی یہ اس کی غلط فہمی تھی وہ اب الماری کو کھولے اس کے اندر موجود ایک خانے سے کتابیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی وہ کم از کم سو کتابیں تھیں جو اس نے الماری سے نکالی تھیں وہ کھڑا دیکھتا رہا الماری کے بعد بیڈ سائڈ ٹیبلز کی درازوں کی باری تھی ان میں بھی کتابیں تھیں بیڈ سائڈ ٹیبلز کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں اور خانوں کی باری تھی کمرے میں موجود کپڑے کی جس باسکٹ کو وہ لانڈری باسکٹ سمجھا تھا وہ بھی کتابیں اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہو رہی تھی وہ کمرے کے وشت میں کھڑا اسے کمرے کی مختلف جگہوں سے کتابیں برآمد کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا بیڈ پر موجود کتابوں کا ڈھیر اب شیلف پر لگی کتابوں سے بھی زیادہ ہو چکا تھا لیکن وہ اب بھی دوسری وہ اپنی بڑی شد و مت کے ساتھ کمرے کی مختلف جگہوں پر رکھی ہوئی کتابیں نکال رہی تھی اس نے ان کھڑکیوں پر پردے ہٹائے جو سہن میں کھلتی تھیں اس کے بعد سلار نے اسے باری باری ساری کھڑکیاں کھول کر ان میں سے کوئی کچھ کتابیں نکالتے ہوئے دیکھا جو پلاسٹک کے شاپرز میں تھیں شاید یہ احتیاط کتابوں کو مٹی اور نمی سے بچانے کے لیے کی گئی تھی بس اتنی ہی کتابیں ہیں اس نے بلاخر سالار کو مطلع کیا سالار نے کمرے میں چاروں طرف بکھرے ڈبوں اور ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا کوئی اور سامان ہے ہاں میرے کچھ اور کینوس اور پینٹنگز بھی ہیں میں لے کر آتی ہوں وہ اس کے جواب کا انتظار کے بغیر کمرے سے نکل گئی سلان نے ڈبل بیڈ پر پڑی کتابوں کے ڈھیر سے ایک کتاب اٹھائی وہ ایک ناول تھا گھٹیا رومانس لکھنے والے ایک بہت ہی مشہور امریکن رائٹر کا ناول اس نے نائٹل پر نظر ڈالی اور بے اختیار اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اگر وہ اس ناول کا نام امامہ کے سامنے لیتا وہ تو وہ سرخ ہو جاتی اس نے ناول کھولا کتاب کے اندر پہلی خالی صفحے پر امامہ نے اپنا نام لکھا تھا جس تاریخ کو وہ کتاب خریدی گئی وہ تاریخ جس جگہ سے خریدی گئی وہ جگہ جس تاریخ کو کتاب پڑھنا شروع کیا اور جس تاریخ کو کتاب ختم کی وہ حیران ہوا اس طرح کے ناول کو وہ فضول سمجھتا تھا وہ شاید یہ کبھی پسند نہ کرتا کہ اس رائٹر کے کسی ناول کو کوئی اس کے ہاتھ میں دیکھے مگر اس نے اس ناول پر اتنی سنجیدگی سے اپنا نام اور ڈیٹس لکھی ہوئی تھیں جیسے وہ بہت اہم کتاب ہو اس نے ناول کے چند اور صفحے پلٹے اور پھر کچھ بے یقینی کے عالم میں پلٹا ہی چل پلٹتا ہی چلا گیا ناول کے اندر جگہ جگہ رنگین مارکرز کے ساتھ مختلف لائنز ہائی لائٹ کی گئی تھیں بعض لائنز کے سامنے اسٹار اور باس کے سامنے ڈبل سٹار بنائے گئے تھے وہ بے اختیار ایک گہرا ساز لے کر رہ گیا ان لائنس میں بےحودہ رومانس بے حد بےحودہ رومانس بے حد پلیٹونک سوپی باتیں زومائنی ڈائلاگس تھے ان پر سٹار بنے ہوئے تھے اور وہ نشان زدہ تھے سالار نے وہ ناول رکھتے ہوئے دوسرا ناول اٹھایا پھر تیسرا پھر چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں وہ سب کے سب رومانٹک تھے ایک ہی طرح کے رومانٹک ناولز اور وہ سب بھی اسی طرح ہائی لائٹڈ تھے وہ زندگی میں پہلی بار رومانٹک اور وہ بھی ملس اینڈ بونس وہ بھی ملس اینڈ بونس اور باربر کارٹ لینڈ کی ٹائپ کے رومانس کے اتنے سنجیدہ کاری سے مل رہا تھا اور کتابوں کے اس ٹھیر کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتی تھی بلکہ صرف یہی ناولز پڑھتی تھی کمرے میں موجود اس ڈھیر ڈھیر دو ہزار کتابوں میں اسے صرف چند پینٹنگز ککری اور شاعری کی کتابیں نظر آئی تھی باقی سب انگلش ناولز تھے اور یہ لے کر جانی ہے ایک ناول دیکھتے ہوئے وہ امامہ کی آواز پر بے اختیار چونکا وہ کمرے میں دو تین چکروں کے دوران کچھ مکمل اور کچھ ادھوری پینٹنگ کا ایک چھوٹا سا ڈھیر بھی بنا چکی تھی سلار اس دوران کتابوں کے جائزے میں مصروف رہا تھا نے پکڑا ہوا واپس کتابوں کے اس پیڈ پر پڑا تھا کارپیٹ پر پڑی ان پینٹنگز پر نظر ڈالتے ہوئے سلار کو احساس ہوا کہ امہ کے گھر میں جا بجا جا بجا لکھی لگی ہوئی پینٹنگز بھی اسی کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہیں اور یقیناً پینٹنگز کے کسی دیوار پر لٹکا نہ ہونے کا سبب مزید خالی جگہ کا دستیاب نہ ہونا تھا بیٹا یہ سارا کاٹ کباڑ کیوں اکٹھا کر لیا یہ لے کر جاؤ گی ساتھ سیدہ اماں کمرے میں آتے ہی کمرے کی حالت دیکھ کر چونکی اماں یہ ضروری چیزیں ہیں میری امامہ سلار کے سامنے اس سامان کو کاٹ کباڑ قرار دیتے قرار دیے جانے پر کچھ جذبت ہوئی کیا ضروری ہے ان میں یہ کتابیں تو ردی میں دے دیتی اتنا ڈھیر لگایا ہے اور تصویریں وہیں رہنے دیتی ہیں جہاں پڑی تھیں چھوٹا سا گھر ہے تم لوگوں کا وہاں کہاں پورے آئے گا یہ سب کچھ سیدہ اماں کتابوں کے اس ڈھیر کو دیکھ کر متوحش ہو رہی تھیں یقیناً انہوں نے بھی ماما کی ساری کتابوں کو پہلی بار اکھٹا دیکھا تھا اور یہ ان کے لیے کوئی خوشگوار نظارہ نہیں تھا نہیں آ جائے گا پورا یہ سب کچھ تین بیڈ رومز ہیں ان میں سے ایک کو استعمال کریں گے یہ سامان رکھنے کے لیے لیکن دوسری چیزوں کو یہیں رکھنا پڑے گا کمبل کوئلس رگز اور کشنز وغیرہ کو وہ ایک سیکنڈ میں تیار ہو گئی تھی لیکن بیٹا یہ سارا سامان تو کام کا ہے گھر سجانا اس سے یہ کتابوں کے ڈھیر اور تصویروں کا کیا کرو گی تم سیدہ اماں اب بھی مترس تھیں کوئی بات نہیں ان کی کتابیں ضروری ہیں ابھی کچھ اور کارٹن یا شاپرز ہیں جنہیں پیک کرنا ہے سالار نے اپنی سویٹر کی آستینوں کو موڑتے ہوئے آخری جملہ امامہ سے کہا تین بجے کے قریب وہ سارا سامان سلار کے گھر پر گیسٹ روم میں بکھرا ہوا تھا برکان نے اس دن بھی انہیں افطاری کے لیے اپنی طرف مدعو کیا ہوا تھا لیکن سلار نے معذرت کر لی فی الحال اس سامان کو ٹھکانے لگانا زیادہ اہم تھا ایک سٹور میں سلار نے کچھ عرصہ پہلے المونیم اور گلاس کے ریکس والی کچھ الماریاں دیکھی تھیں یہ اتفاق ہی تھا کہ وہاں لگایا ہوا چکر بے کار نہیں گیا چھ فٹ اونچی اور تین فٹ چوڑی ایک ہی طرح کی تین الماریوں نے گیسٹ روم کی ایک پوری دیوار کو کور کر کے یکدم اس اسٹڈی روم کی شکل دے دی تھی لیکن امامہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی ان تین الماریوں نے اس کی تقریباً ساری کتابیں سما گئی تھیں ان کتابوں کو اتنے سالوں میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کی جگہ نصیب ہوئی تھی اس کی ایزل اور ریکس لانڈری کی دیوار پر بنی ریکس پر سمیٹے گئے تھے وہ جہیز کے سامان نے برتنوں اور بیڈ شیٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں لائی تھی تب اسے اندازہ نہیں تھا اس کی قسمت میں سامان میں سے صرف انہی دو چیزوں کا استعمال لکھا تھا سلار کا کچھ کچن ایریا اب پہلی بار ایک آباد جگہ کا نظارہ پیش کر رہا تھا برتنوں کے لیے بنے ریکس کے شیشوں سے نظر آتی ننی کراکری اور کاؤنٹرز کی سلیپ پر کچن کے استعمال کی چھوٹی موٹی نئی چیزوں نے کچن کی شکل کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا وہ لوگ رات کے دس بجے جب فارغ ہوئے تو اپارٹمنٹ میں آنے والا نیا سامان سمیٹا جا چکا تھا ان کے لیے فرقان کے گھر سے کھانا آیا تھا لیکن اس رات ماما نے بڑے اہتمام کے ساتھ نئی کراکری میں سرو کیا تھا اچھا لگ رہا ہے نا ایسے ماما نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا سلار نے اپنے سامنے موجود نئی برانڈڈ ڈنر پلیٹ اور ان اور اس کے طرف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہا ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورنٹ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے ماما کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ اس پر کھانا کھانے کو دل نہیں جا رہا میں پرانے بھرتوں میں نہیں کھا سکتا کیا امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اسے سننا چاہتی تھی لیکن یہ بہت خوبصورت ہے سلار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں نہیں تھی ماما کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سلار نے کہا کھانے کے بعد کہیں کافی پینے چلیں گے اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی کچن کا سامان لینا ہے اس نے فوراً کہا وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا ابھی ابھی ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے وہ حیران ہوا گروسری چاہیے کیسی گروسری کچن میں سب کچھ تو ہے آٹا چاول دالیں مسالے کیا ہے کچھ بھی نہیں امامہ نے جواباً پوچھا ان کو میں نے کیا کرنا ہے میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا سلار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا لیکن میں تو پکاؤں گی نا ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے ہم امامہ نے سنجیدگی سے کہا جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے امامہ کو یاد آیا فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا موڈ نہیں ہے مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے تلار کراہا اچھا ٹھیک ہے کل خرید لیں گے امامہ نے کہا اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے گاڑی فورٹرس کے گرد گھماتے ہوئے انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی سلار کافی پیتے ہوئے چونکا وہ کھڑکی سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھائی تھی اس کے لاشعور میں اب بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھیں وہ کتابیں نہیں ہیں سلار نے سنجیدگی سے کہا کافی کا گھون پھرتے ہوئے اس نے چونک کر سالار کو دیکھا پچانوے فیصد نوولز ہیں وہ بھی چیپ رومانس پانچ دس میں سمجھ سکتا ہوں چلو اتنے سالوں میں سو دو سو بھی ہو سکتے ہیں لیکن ڈیڑھ دو ہزار اس طرح کے ناولز تمہارا کتنا سٹیمنا ہے اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ہے ناولز کو میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر پر ہے وہ خاموش رہی کافی پیتے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی سوار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نہ مان گئی ہو اپنا بایاں بازو اس کے کندھے پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی ٹھیک ہے چیپ رومانس ہے لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی وہاں لوگ ہمیشہ مل جاتے ہیں کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے میرے لیے ونڈر لینڈ ہے یہ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اور سنتا رہا اور اسے سنتا رہا جب اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو وہاں وہ کچھ ہو رہا ہو جو آپ وہاں وہ کچھ ہو رہا جو آپ چاہتے ہیں وہ مل رہا ہو جو آپ سوچتے ہیں سوچتے ہوں چھوٹ ہے یہ سب کچھ لیکن کوئی بات نہیں اس سے میری زندگی کی کرواہٹ تھوڑی کم ہوتی تھی جب میں جاب نہیں کرتی تھی تب زیادہ پڑھتی تھی ناولز کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات جب میں ناولز پڑھتی تھی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا امی ابو بہن بھائی بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں کوئی نہیں ورنہ بہت مشکل تھا سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں نے ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک دنیا بسا لی میں ناول کھولتی تھی اور یکدم زندگی بدل جاتی تھی میری فیملی ہوتی تھی اس میں میں ہوتی تھی جلال ہوتا تھا سلار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے نہیں اذیت بہت سی چھوٹا سا لفظ ہے ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہوگی ہاں اگر یہ ناولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈر لینڈ تھے تو اس میں جلال انصر ہی ہوتا ہوگا سلار سکندر نہیں ہو سکتا تھا وہ اس کے ساتھ مذہباً اور قانوناً ایک رشتے میں باندھی بندھی تھی دل کے رشتے میں کہاں بندھی تھی دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال انصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور اماما کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا اور کس پیرائے میں لیا تھا احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی یا کم از کم ایک پار سلار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی ابھی بھی کہیں اور تھی ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی اچھا لگتا تھا مجھے اس دنیا میں رہنا وہاں امید تھی روشنی تھی انتظار تھا لیکن لا حاصل نہیں تکلیف تھی مگر ابدی نہیں آنسو تھے مگر کوئی پہنچ دیتا تھا اور واحد کتابیں تھیں جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی آمنا نہیں ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا تاریخی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنے وجود کو محسوس کرنے کے قابل تو ہو جائے اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی وہ خود خاموش ہو گئی دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور وہ اس سے اب پینا نہیں چاہتے تھے وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خوش کر رہی تھی سرار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا ایک ڈسپنسر میں دونوں کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ماما سے پوچھا اور کافی چاہیے تمہیں نہیں واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا مجھے آفس کا کچھ کام ہے تم سو جاؤ وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا میں انتظار کروں گی اماما نے اس سے کہا نہیں مجھے ذرا دیر ہو جائے گی اس نے ماما کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی اس سے واقعی آفس کے کچھ کام نمٹانے تھے مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کی اپنی ٹیبل پر بیٹھا رہا پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا لائٹ آن کرتے ہی ان کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی طرح نظروں کے سامنے آ گئیں اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی تھی تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں جا کر ڈبونا ڈبو دینا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا وہ اب کتابیں نہیں ردی تھی امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزارتی رہی تھی وہ ڈیڑھ دو ہزار رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ان ناولز میں تھے وہ صرف دو کرداروں کا رومانس تھا امامہ اور جلال کا اعلیٰ پڑھنے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی برداشت نہ کر پاتا وہ بھی اس کا شوہر تھا وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا وہ اس کی بیوی تھی روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی با اختیار نہیں تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی وہ عورت تھی ضد کر سکتی تھی بات نہیں منوا سکتی تھی وہ مرد تھا اس سے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت نہیں تھی یہ اس کا گھر تھا یہ اس کی دنیا تھی وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا نہ ہی ایسے جی سکتا ہے وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے تو آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو جانے دو یار یہ زہر کا گھونڈ ہے پی لو لیکن پی جاؤ اور دل نہ بھی کہتا تب بھی وہ اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی جو کبھی اس کے دکھوں کی مرہم بنی تھی ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا اور یہ وہ نام تھا جو اس کی روح کا حصہ تھا صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا سالار امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے چونکا وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی تم تم سوئے نہیں ابھی تک میری وجہ سے اپسٹ ہو تو اس اس نے محسوس کر لیا سلار کا چہرہ دیکھا اور سوچا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور استراب تھا وہ نائٹی میں ملبوس اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی سلار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا اس کی خاموشی نے جیسے اس میں اور اضافہ کیا تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا میری فیملی نے کچھ کہا کیا ہے وہ کیا سوچ رہی تھی سلاڈ نے بے اختیار کاش یہ وجہ ہوتی وہ نہ ہوتی جو تھی کیا کہے گی میری فیملی یا کیا کرے گی تمہاری فیملی اس نے مدم آواز میں اس سے پوچھا وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی یوں جیسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لیے بیٹھی ہے وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا یہاں آؤ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا وہ چھچکی ٹھٹکی پھر اس کی آغوش میں آ گئی سلار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی شال کے اندر کرتے ہوئے اس کی شال کو اس کے گرد اور اچھی طرح سے لپیٹتے ہوئے کسی ڈنے بچے کی طرح اس نے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تھپکا اور اس کا سر چما کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو اسے گود میں لیے اب دوبارہ راکنگ چیئر جھول رہا تھا پھر تم اپسٹ کیوں ہو میں میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں وہ بڑبڑایا امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتے کی کوشش کی اتنے دنوں میں وہ پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا سالار تم میں پریشان نہیں ہوں اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو اب دوبارہ مجھ سے سوال مت کرنا اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دیا کہ جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی اس کا لہجہ بہت سخت تھا اور سلار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اس نے اس بار بہت نرمی کے ساتھ موضوع بدلا امامہ نے ایک بار پھر اس سے ان چیزوں کے نام بتائے کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے گروسری کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے ماما نے اس بار کچھ نہیں کہا اس کے سینے پر سر رکھے وہ دیوار پر اس سافٹ بورڈ پر لکھے بہت سے نوٹس ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھتی رہی پھر اس نے سالار سے پوچھا تم بینک میں کیا کرتے ہو وہ ایک لمحے کے لیے چونکا پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی میں بیکار کام کرتا ہوں وہ بڑبڑایا مجھے بینکرز کبھی اچھے نہیں لگے امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا ہے جانتا ہوں تو میرے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں سالار کے لہجے میں خند کی آئی تھی ہاں مجھے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں ماما نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کے بغیر اس کے سینے پر سر رکھے اس کی تائید کی یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا لیکن سالار کو آیا تھا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو امامہ نے دوبارہ پوچھا پبلک میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا یہ پھر بھی بہتر ہے اچھا ہے تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو تم نے کیا پڑھا تھا سالار ماس کمیونیکیشنز وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا مجھے یہ سبجیکٹ بہت پسند ہے تو میں کچھ اور بننا چاہیے تھا یعنی ڈاکٹر سلار سلکا لیکن امامہ کھل کھلا کر ایسی ماس کمیونیکیشنز پر پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے سلار نے جواب نہیں دیا اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ ساری تبصرہ نہ کر رہی ہوتی میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں سلار نے سرد لہجے میں کہا وہ بے اختیار سلار سے الگ ہوئی کیوں اس نے حیرت سے سلار کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا اس کا چہرہ بے تاثر تھا کم از کم امامہ سے پڑھ نہیں سکی ایسی سلار نے کندھے اچکاتے ہوئے بڑی ست میری سے کہا ایسے ہی کیسے کوئی وجہ تو ضرور ہوگی وہ چسبس ہوئی تمہیں کیوں ناپسند ہے بینکرز سلار نے ترکی ب ترکی جواب کہا بد دیانت ہوتے ہیں امامہ نے حد سنجیدگی سے کہا بینکر سلار نے بے یقینی سے کہا ہاں اس بار وہ سنجیدہ تھی وہ سلار کا بازو اپنے گرد سے ہٹاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی سلار نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی وہ اب قریب جا کر بورڈ کو دیکھ رہی تھی اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں اس نے اپنے اکب میں سلار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے اس نے مڑے بغیر جواب دیا اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سلاڑ نے اسی انداز میں کہا اس بارے ماما پلٹی لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے وہ مسکرا رہی تھی مگر سالار نے اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا پھر اس بات میں سر ہلایا ایک بدیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے لیکن ایک بدیانت ڈاکٹر آپ کی جان لے سکتا ہے تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا اس بارے ماما بول نہیں سکی اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اسے جواب نہیں ملا پھر اس نے یکدم سالار سے کہا اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تو میں ڈاکٹروں سے نفرت ہوتی وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی یہ غلط تھا لیکن اب وہ اور کیا کرتی میں ممکنات پر کوئی نتیجہ نہیں نکالتا زمینی حقائق پر نکالتا ہوں جب اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا امامہ کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا جواب غیر متوقع تھا کم از کم سرار کی زبان سے زمینی حقائق یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی لہجے کی ٹھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی سے بات نہیں کی تھی رات بہت ہو گئی سونا چاہیے ہمیں وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے وہ اسے دیکھے بغیر کرسی سے اٹھ کر چلا گیا وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی وہ اس کے بدلے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں سکی تھی وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی شاید اسے بینکرز کے بارے میں میرے کامنٹس اچھے نہیں لگے وہ جیسے تجزیہ کر رہی تھی جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ کمرے کی لائٹ آن تھی لیکن وہ سو چکا تھا وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی سارا دن کام کرتی رہی تھی لیکن بری طرح تھک جانے کے باوجود اس وقت اس کی نیند یکدم غائب ہو گئی سلار کے بارے میں سارے اندیشے جو اس کے ساتھ گزارے وہ ایک ہفتے نے سلا سلا دیے تھے یکدم پھر سے جاگ اٹھے تھے وہ اس کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر تھا کم از کم نیند کی حالت میں پرسکون لگ رہا تھا آخر مرد اتنی جلدی کیوں بدل جاتے ہیں وہ اتنے ناقابل اعتبار کیوں ہوتے ہیں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس نے سوچا اس کی رنجیدگی میں اضافہ ضرور ہوا تھا زندگی اتنی محفوظ نہیں ہوئی تھی جتنی وہ کچھ گھنٹے پہلے تک سمجھ رہی تھی آج لائٹ آن کر کے سوگ کیا سلار کروٹ لیتے ہوئے بڑبڑایا وہ یقین گہری نیند میں نہیں تھا امامہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی لیکن وہ سونے کے لیے نہیں لیٹی تھی اندھیرے میں سالار نے دوبارہ اس کی طرف کروٹ لی تم سو کیوں نہیں رہی ابھی سو جاؤں گی سالار نے ہاتھ بڑھا کر اپنا بیڈ سائڈ لیمپ آن کر دیا امامہ نے کچھ کہے بغیر کمبل خود پر کھینچا اور سیدھے لیٹتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی سالار چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے لیمپ دوبارہ آف کر دیا امامہ نے دوبارہ آنکھیں کھول لی تمہیں سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے امام اسے حیرت ہوئی اس نے اندھیرے میں اسے آنکھیں کھولتے ہوئے کیسے دیکھ لیا تھا گردن موڑ کر اس نے سالار کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے کچھ نظر نہ آیا میں پتا ہے سالار دنیا کا سب سے بےحودہ کام کون سا ہے اس نے سالار کی طرف کروٹ لے کر کہا کیا شادی اس نے بے ساختہ کہا چند لمحے خاموشی کے بعد اس نے سالار کو کہتے سنا آئی ایگری امامہ کو بے اختیار دکھ ہوا کم از کم سرار کو اس بات سے اتفاق نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کا بازو اپنے ہوتے محسوس کیا وہ بھی سلانے کی ایک اور کوشش تھی وہ چند لمحے خاموش رہی پھر اس نے کچھ بے چین ہو کر کہا سالار سالار نے بے اختیار گہرا سانس دیا اور آنکھیں کھول دی تمہیں کیا ہوا ہے کچھ نہیں جھوٹ ضروری تھا لیکن سچ بے حد مضر تھا تم میرے ساتھ اتنے روڈ ہوئے اس نے بلاخر شکایت کی آفس کے کسی پرابلم کی وجہ سے کچھ اپ سیٹ تھا شاید اسی لیے روٹ ہو گیا اس نے معذرت کی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا کیسا پرابلم ہوتے رہتے ماما just you just don't worry اگر آئندہ کبھی بھی میرا ایسا موڈ ہو تو تم پریشان مت ہونا نہ ہی مجھ سے زیادہ سوال جواب کرنا میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا امامہ کی سمجھ میں اس کی توجہ نہیں آئی لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی میں اس لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تم میری کوئی بات بری لگی ہے اس نے بینکرس کو برا کہا تھا نا اس لیے میں نے بینکرس کو برا کہا تھا نا اس لیے تمہیں تو ساتھ خون معاف کر سکتا ہوں میں یہ تو کوئی بات ہی نہیں اس نے گہرا ایک بار پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ڈاکٹرز میں بھی بہت سی برائیاں ہوتی ہیں لیکن مجھے بس اچھے لگتے ہیں وہ بس محبت ہے مجھے ڈاکٹر سے میں بھی ان کی ساری خامیاں اگنور کر سکتی ہوں سرار کی آنکھوں سے نیند یکدم غائب ہو گئی وہ کسی اور حوالے سے وضاحت دے رہی تھی اس نے اس سے کسی اور پیرائے میں لیا تمہیں واقعی ڈاکٹر سے نفرت ہے وہ اب میں یقینی کے ساتھ پوچھ رہی تھی جو چیز تمہیں پسند ہو میں اسے نفرت کر سکتا ہوں مذاق کر رہا ہوں امامہ کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ آئی اس نے بھی سالار کے گرد اپنے بازو حمائل کرتے ہوئے کہا اب مجھے نیند آ رہی ہے تم بھی سو جاؤ اس نے آنکھیں بند کر لی وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا محبوب کی دو خصوصیات یونیورسل ہوتی ہیں وہ بے نیاز ہوتا ہے اور اپنی بے نیازی سے بے خبر بھی سالار لاؤنچ اب اچھا لگ رہا ہے نا سالار نے لاؤنچ کی کھڑکیوں پر لگے نئے پردوں پر ایک نظر ڈالی وہ ابھی چند لمحے پہلے گھر آیا تھا امامہ نے بہت خوشی کے عالم میں آتے ہی اسے اطلاع دی نہ بھی دیتی تب بھی لاؤنچ پہ پہلا قدم رکھتے ہی اسے واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کیا اس واضح تبدیلی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا بہت اس نے اپنی مایوسی کو چھپاتے ہوئے کہا امامہ نے فخر انداز میں پردوں کو دیکھا وہ آج بھی افطاری راستے میں ہی کر کر آیا تھا امامہ نے افطاری فرقان کے گھر پر کی تھی اور اب وہ دونوں ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے تو جناب آج کا دن کیسا گزرا کھانا شروع کرتے ہوئے سالار نے اس سے پوچھا وہ اسے پورے دن کی ایکٹیویٹیز بتانے لگی آج ان دونوں کے درمیان ہونے والی یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی سالار نے اسے دن میں دو بار ایک یا ڈیڑھ منٹ کے لیے کال کی تھی مگر بات صرف حال حوال تک ہی رہی تھی میں نے تمہارے ڈیسک پر دیکھے ہیں افطار ڈنرز کے کارڈز تو میری وجہ سے نہیں جا رہے امامہ نے کہا نہیں میں افطار پارٹیز یا ڈنرز میں نہیں جاتا سالار نے سرسری انداز میں کہا کیوں وہ حیران ہوئی کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پارٹیز ماہ رمضان کی اسپرٹ کا مذاق اڑاتی ہے میں ماہ رمضان میں کسی کے گھر افطار پر نہیں جاتا لیکن تم فرقان کے گھر تو جاتے ہو امامہ نے بے ساختہ کہا وہ مسکرا دیا وہ اس وقت بھی فرقان کے گھر سے آیا ہوا کھانا کھا رہے تھے میں فرقان کے گھر ماہ رمضان سے پہلے بھی کھانا کھاتا رہا ہوں اور اگر وہ مجھے افطار یا ڈنر کے لیے بلاتا ہے تو کھانے میں کوئی اہتمام نہیں کرتا ہم وہی کھاتے ہیں جو اس کے گھر میں عام دنوں میں پکتا ہے لیکن عام دنوں میں اس کے گھر میں یہ نہیں پکتا سلاڈ ٹیبل پر پڑی تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کیا پھر وہ مزید حیران ہوئی یہ سارا اہتمام فرقان اور بھابھی تمہارے لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو تمہارے لیے سحری اور افطاری بھی میں بھی اہتمام ہو رہا ہے ورنہ تو ہم سادہ کھانا کھاتے ہیں ماہ رمضان میں ہم لوگ اپنے کچن کے لیے گروسری عام دنوں کی نسبت آدھا خرچہ کرتے ہیں اور آدھے پیسوں سے ہم کسی اور فیملی کو پورے مہینے کا راشن منگوا دیتے ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا سرار نے سے متوجہ کیا وہ خود کھانا ختم کر کے اب میٹھا کھا رہا تھا یہ ڈاکٹر سیف علی کے گھر کی روایت تھی ماہ رمضان میں ان کے گھر میں آنے والا راشن آدھا ہو جاتا تھا گھر کے دو ملازموں کے ماہ رمضان کا راشن اس باقی راشن کی قیمت سے آتا تھا امامہ سالار نے پھر اسے کھانے کی طرف متوجہ کیا وہ کھانا کھانے لگی سالار میٹھا بھی ختم کر چکا تھا اور اب منتظر تھا کہ وہ کھانا ختم کر لے وہ خود ساتھ ساتھ سیل پر مسلسل میسیجز کرنے میں مصروف تھا وہ کسی حد تک بدل گیا تھا اور اس کے انداز نے اور اس کے اندر آنے والی تبدیلی کسی حد تک ڈاکٹر صاحب کی مرہون محنت تھی اور کسی حد تک اس کی اپنی سوچ کی اندازہ لگانا مشکل تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے ہمیشہ اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کرتا تھا کھانا کھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کی پلیٹ میں ضرور رکھتا تھا اور اس کے کھانا ختم کرنے کے بعد ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا وہ یہ باتیں نوٹس نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن وہ یہ نوٹس کیے بغیر بھی رہ نہیں سکتی تھی وہ عجیب تھا عجیب اس کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ امامہ کے ذہن میں نہیں آیا ڈنر کے بعد وہ رات کو کچن کا سودا سلف خریدنے کے لیے گئے تھے امامہ نے اگر سلار کی یہ گفتگو نہ سنی ہوتی تو یقیناً وہ کچن کے لیے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائے بیٹھی تھی لیکن اس سے خریداری کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا خریدی جانے والی زیادہ تر اشیاء کنٹینرز اور جارز ہی تھے کھانا پکانے کا سامان اس نے بہت کم خریدا تھا یہ کیا ہے وہ اگلی رات کچن میں خریدا ہوا سودا سلف جارز اور کنٹینرز میں ڈالنے میں مصروف تھی جب سالار اپنے اسٹڈی روم سے ایک لفافہ لے کر کچن ایریا میں آیا اس میں تمہاری چیک بک ہے سالار نے اسے بتایا اور لفافہ کاؤنٹر پر رکھ کر چلا گیا امامہ نے لفافہ کھول کر اندر موجود چیک بک نکالی اس کے ساتھ ایک پے سلپ بھی نکل آئی وہ تیس لاکھ کی تھی امامہ کو لگا کہ اسے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے اس نے سلپ کو دوبارہ دیکھا وہ واقعی تیس لاکھ ہی کی تھی اس اس نے کے اکاؤنٹ پہ تیس لاکھ کیوں جمع کروائے یقیناً اس سے کوئی غلطی ہو گئی تھی وہ لفافہ پکڑے اسٹڈی روم میں آ گئی سالار اپنے کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا سالار تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا بلینڈر کیا ہے امامہ نے اندر آتے ہوئے کہا کیسا بلینڈر وہ چونکا اماما نے اس کے قریب آ کر پے سلپ اس کے سامنے کی اسے دیکھو ذرا یہ کیا ہے پے سلپ ہے سالار نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے دوبارہ ڈیسک ٹاپ پر نظر دوڑانا شروع کر دی کتنی رقم جمع کروائی ہے تم نے میرے اکاؤنٹ میں تیس لاکھ وہ حیران ہوئی ابھی کچھ رہتی ہے سات لاکھ اور کچھ چند ماہ میں وہ بھی دے دوں گا وہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ رہا تھا لیکن کیوں دو گے مجھے کس لیے وہ حیران تھی تمہارا حق مہر ہے سلار نے اسی انداز میں کہا میرا حق مہر دو لاکھ روپے ہے امامہ کو لگا کہ شاید وہ بھول گیا ہے وہ آمنا کا تھا میں تمہیں زیادہ حق مہر دینا چاہتا تھا سلار نے کندھے اچکا کر کہا لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے سلار وہ یکدم سنجیدہ ہوئی تمہیں کس نے کہا ہے مجھے اتنی رقم دو تم نے خود مجھے لکھ کر دی تھی یہ رقم سلار نے اس بار مسکراتے ہوئے مانیٹر سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا میں نے کب وہ کہتے کہتے رک گئی وہ فگر تم اس لیے لکھوا رہے تھے اسے یاد آیا ہاں اس کی بے پرواہی اب بھی برقرار تھی تم پاگل ہو امامہ کو بے اختیار ہنسی آئی شاید سلار نے بے ساختہ کہا اچھا میں اب ایک عرب لکھ دیتی تو کیا کرتے وہ اب تنس کر رہی تھی تو ایک عرب بھی دے دیتا کیا فیاضی تھی کہاں سے دیتے فراڈ کرتے وہ بے ساختہ ناراض ہوئی کیوں کرتا کما کر دیتا سلار نے اس کی بات کا برا مانا ساری عمر کماتے ہی رہتے پھر اچھا ہوتا ساری عمر تمہارا دار رہتا واقعی اچھا ہوتا تو ایک عرب چاہیے کیا وہ تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا امامہ کو کئی سال پہلے والے سالار کی جھلک نظر آئی کیوں دے رہے ہو اس نے سنجیدگی سے کچھ دیر سے دیکھ کر کہا بیوی ہو تم اس لیے اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس امامہ میری سیونگز ہیں یہ سالان نے بہت تحمل سے کہا سیونگز ہے تو مجھے کیوں دے رہے ہو وہ کچھ خفا ہوئی میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں دوں اگر یہ دنیا میری ہوتی تو میں یہ ساری دنیا تمہیں دے دیتا میں کما رہا ہوں اور روپیہ اور روپیہ آ جائے گا میرے پاس مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا شہانہ انداز تھا لیکن اتنی زیادہ رقم سلار نے اس کی بات کاٹی میں اتنی زیادہ رقم نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تمہاری مرضی کا حق میں دینا چاہتا تھا اس لیے تم سے ایک فگر لکھنے کو کہا تمہیں پتہ ہے جو فگر تم نے لکھی تھی اس دن اس دن میرے اکاؤنٹ میں ایگزیکٹ اتنی ہی اماؤنٹ تھی وہ اب رقم دہراتے ہوئے ہنس رہا تھا اب تو اب اس کو تم کیا کہو گی اتفاق مجھے اتفاق نہیں لگا مجھے لگا وہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی یا حق تھا اس لیے تمہیں دے رہا ہوں تیس لاکھ دیا ہے کچھ رقم کا ادھار کر لیا ہے تم سے ورنہ اگلے دو تین ماہ ادھر ادھر سے مانگ رہا ہوتا اس لیے تم آرام سے رکھو یہ پیسے مجھے اگر کبھی ضرورت ہوئی تو میں تم سے مانگ لوں گا اب میں تھوڑا سا کام کر لوں اماما نے کچھ نہیں کہا تھا وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ کر وہ ایک بار پھر اس سلپ کو دیکھنے لگی وہ شخص کو کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کبھی نہیں وہ لاوبال نہیں تھا کم از کم اتنے دن میں اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا لیکن وہ سمجھدار بھی نہیں تھا کم از کم وہ پہ سلپ اسے یہی بتا رہی تھی وہ اگر اسے خوش کرنا چاہتا تھا تو وہ نہیں ہوئی تھی احسان مند دیکھنا چاہتا تھا تو ہاں اس کے کندھے چھکنے لگے تھے ایسی چاہت زندگی میں کسی اور شخص سے چاہی تھی ایسی نوازشات کی طلب اسے کہیں اور سے تھی اس کے وجود کو گیلی لکڑی وہ پیسہ نہیں بنا رہا تھا بلکہ وہ فیاضی بنا رہی تھی جو وہ دکھا رہا تھا وہ اس سے برابری چاہ رہی تھی برابر نہیں ہو پا رہی تھی اس شخص کا قد لمبا نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کا اپنا ہی وجود سکڑنے لگا تھا امامہ ہم کل صبح کے بجائے آج شام کو جا رہے ہیں رات کراچی میں رکیں گے اور پھر کل اور پھر کل رات کو ہی واپس آ جائیں گے سات بجے کی فلائٹ ہے میں شام ساڑھے پانچ بجے تمہیں پک کروں گا تم پیکنگ کر لو اس نے بارہ بجے کے قریب فون کر کے آفس سے کراچی کا نیا پروگرام بتایا تھا وہ ایک دم نروس ہونے لگی اتنی جلدی پیکنگ ٹھیک ہے وہ ایک رات کے لیے جا رہے تھے پھر بھی وہ اب اسے اپنے ان کپڑوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو وہ ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا وہ پیکنگ کرتے ہوئے بے حد بھولائی ہوئی تھی وہ ساڑھے پانچ بجے وہاں موجود تھا وہ جانتی تھی کہ اس نے گاڑی میں روز افطار روز افطار کر لیا ہوگا لیکن پھر بھی وہ ایک باکس میں اس کے لیے کھانے کی چند چیزیں اور جوس لے کر آئی تھی ایئرپورٹ تک کی ڈرائیو میں وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ساتھ وہ چیزیں بھی کھاتے رہے وہ ساڑھے کھاتے رہے وہ ساڑھے چھ بجے ایئرپورٹ پر پہنچے بورڈنگ شروع ہو چکی تھی وہ فرسٹ کلاس سے سفر کر رہے تھے اسی لیے ٹریفک کی وجہ سے کچھ لیٹ ہونے کے باوجود سلار مطمئن تھا سے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے سلار کی فرسٹ کلاس کے کچھ اور مینیجر سے سلام دعا ہوئی چند ایک سے اس نے امامہ کا بھی تعارف کروایا وہ سب کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے یا پھر سالار کے کسٹمرز تھے کراچی ایئرپورٹ پر ہوٹل کی گاڑی نے انہیں پک کیا تھا میں نے سوچا تھا کہ ہم انیتا کے گھر پر ٹھہریں گے اماما نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا میں کبھی انیتا کے گھر نہیں ٹھہرا میں ہوٹل میں رہتا ہوں سالار نے سے بتایا کراچی اکثر آتا جاتا ہوں میں وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا بعض دفعہ تو یہاں آ کر انیتا سے بات تک نہیں ہو پاتی اماما نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ مسلسل سیل پر کچھ میسیجز کرنے میں مصروف تھا وہ ساتھ ساتھ اس سڑک کے دونوں اطراف آنے والے علاقوں کے بارے میں بھی بتا رہا تھا پھر مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا میری وجہ سے سلار نے اس کے اچانک اس طرح کہنے پر اسے ٹوکا تمہیں ساتھ لے کر آنا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور تمہیں نیتا کی فیملی سے بلوانے کے لیے یہاں لے کر تو آنا ہی تھا مجھے امامہ نے اس کا چہرہ غور سے پڑھنے کی کوشش کی سچ کہہ رہا ہوں اس نے امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تمہیں میرے ساتھ آنا اچھا نہیں لگا کیا سلار نے یکتم اس سے پوچھا وہ مسکرا دی آپ اپنی وائف کے ساتھ پہلی بار یہاں ٹھہر رہے ہیں ہوٹل میں چیک ان کرتے ہوئے ریسیپشنس ریسپشن پر موجود لڑکے نے مسکراتے ہوئے سالار سے کہا اس فائیو سٹار ہوٹل کے چند کمرے مستقل طور پر سالار کے بینک نے بک کیے ہوئے تھے اور ان کمروں میں باقاعدگی سے ٹھہرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا لیکن آج وہ پہلی بار اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے سالار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور سائن کرنے لگا وہ لڑکا اپنے ماما سے کچھ جملوں کا تبادلہ کر رہا تھا جیسے کوئی آہستہ آہستہ اس کے گرد موجود ساری سلاخیں گرا رہا ہو وہ باہر کی اس دنیا سے مسحور ہو رہی تھی جس سے وہ سالار کی وجہ سے متعارف ہوئی تھی اچھا اچھا لکسری لکسری پر انیتا اور اس کی فیملی نے اس کے لیے ڈنر ارینج کر رکھا تھا وہ لوگ آدھے گھنٹے میں تیار ہونے کے بعد تقریباً ساڑھے گیارہ بجے وہاں پہنچے نیتا اور اس کے شوہر کے علاوہ ان کے سسرال کے بھی کچھ لوگ موجود تھے وہاں یہ سلار اور اس کی بیوی کے لیے ایک فیملی ڈنر تھا اس کا استقبال بڑی گرم جوشی کے سے کیا گیا اس کی گھبراہٹ ابتدائی چند منٹوں کے بعد ختم ہونا شروع ہو گئی وہ کافی لبرل فیملی تھی اور ان دونوں کی شادی کے حوالے سے ہونے والی رسمی گفتگو کے بعد گفتگو کے موضوعات بدل گئے تھے امامہ چیف کش تھی لیکن وہاں کسی نے اسے ٹیلیسکوپ کے نیچے نہیں رکھا تھا اور اس چیز نے امامہ کے اعتماد امامہ کے اعتماد میں اضافہ کیا کھانا بھی سرو نہیں ہوا تھا وہ ڈرنکس لیتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے امامہ گفتگو میں ایک مسکراتے ہوئے خاموش سامع کا رول ادا کر رہی تھی اس کی زیادہ توجہ بیچ لگزری ویو کے نظر آنے والے سمندر اور شہر کی روشنیوں پر تھی وہ لوگ اوپن ایریا میں تھے کراچی میں لاہور جیسی سردی نہیں تھی لیکن یہاں اس سے سردی محسوس ہو رہی تھی سرار نے آنے سے پہلے اسے گرم شال لینے کا نہ کہا ہوتا تو یقیناً وہ اس وقت اس کے دانت بج رہے ہوتے وہاں موجود تمام خواتین سویٹرز کے بجائے اسی طرح کی شالیں اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھیں سالار میں وہاں آگے جا کر نیچے سمندر دیکھنا چاہتی ہوں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے سالار کی طرف چھکتے ہوئے مدھم آواز میں سرگوشی کی تو جاؤ سالار نے اطمینان سے کہا میں کیسے جاؤں اس طرح اکیلے تم ساتھ آؤ میرے اس نے اس کے مشورے پر جسپس ہوتے ہوئے کہا نہیں تم خود جاؤ دیکھو اور بھی لوگ کھڑے ہیں تم بھی جا کر دیکھاؤ سلار نے اس سے کہا وہ اب اس کی گود میں پڑا بیگ اٹھا کر نیچے زمین پر رکھتے ہوئے بلند آواز میں سے کہہ رہا تھا اماموں نے کچھ جھجکتے ہوئے اس لمبی ٹیبل کے گرد موجود افراد پر نظر ڈالی وہ سب گفتگو میں مصروف تھے ان میں سے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا وہ کچھ ہمت پاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اس کے بائیں طرف بیٹھی انیتا اس کی طرف متوجہ ہوئی وہاں سے جا کر دیکھو وہاں سے زیادہ اچھا ویو ہے انیتا نے اشارے سے اسے گائیڈ کیا اماما نے سر ہلایا وہاں اس وقت ان کے علاوہ اور بھی کچھ فیملیز موجود تھیں اور سلار ٹھیک کہہ رہا تھا کوئی نہ کوئی وقتاً فوقتاً اٹھ کر اسی طرح اس عرشہ نما جگہ کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھنے لگتا وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے نروس تھی لیکن پھر وہ نارمل ہونا شروع ہو گئے پیار وہیں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا امامہ نے دوبارہ پلٹ کر کچھ نروس ہو کر اسے دیکھا تھا وہ دونوں مسکر اس وہ دونوں بار مسکرا دیا یہ نو سال پہلے کی وہ پر اعتماد لڑکی نہیں تھی جو آدھی رات کو اپنے گھر کی دیوار کو دیوار کود کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی اسے شادی کی تھی پھر گھر سے چلی گئی تھی وہ وسیم کی اس بہن کے بارے میں وسیم سے بہت کچھ سن چکا تھا لیکن پچھلے کچھ پچھلے دس دنوں سے وہ جس لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ یہ وہ لڑکی نہیں تھی وقت نے جتنی توڑ پھوڑ اس کی زندگی میں پیدا کی تھی اس سے زیادہ توڑ پھوڑ اس نے عرشے کی طرف جاتی ہوئی اس لڑکی کی زندگی میں پیدا کی تھی اس کے انداز اتوار ہی تبدیل ہو گئے تھے نو سال اگر کسی شخص کو اس کے گھر والوں سے الگ کر دیا جائے خوف اور دباؤ کے ساتھ چند جگہوں تک محدود کر کے باقی دنیا سے کاٹ دیا جائے تو وہ کس حد تک کنفیوزڈ ڈبل مائنڈڈ غیر محفوظ اور ڈپینڈنٹ ہو سکتا ہے وہ اس کا عملی مظاہرہ امامہ کی اس حالت میں دیکھ رہا تھا اور یہ چیز اسے تکلیف پہنچا رہی تھی وہ کم از کم اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا سالار سالار وہ انیتا کی آواز پر بے اختیار چونکا اس نے پوری قوت سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا یا تو اسے وہاں بھیجتے نا اب بھیج ہی دیا ہے تو دو چار منٹوں کے لیے کسی کو کسی اور چیز کو بھی دیکھ لو وہ اب اسے ڈانٹ رہی تھی وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا اس کا بہنوں غفران اس سے کچھ پوچھ رہا تھا ہوا امامہ کے بالوں کو بکھیر رہی تھی وہ انہیں بار بار کاروں کے پیچھے کر کے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن انہیں کھلا چھوڑ کر آنے پر پچھتا بھی رہی تھی اس تیز ہوا میں وہ شیفون کے دوپٹے کو سر پر ٹکانے کی کوشش چھوڑ چکی تھی ہاں وہ پشمینہ شال اس کی موئن شیفون کی قمیض کو اڑنے سے تو روک نہیں پا رہی تھی لیکن اس کے جسم کو اچھی طرح ڈھام پہ رکھے میں موثر تھی وہ کئی سالوں میں آج پہلی بار کسی پبلک پلیس پر سر ڈھانپ پہ بغیر کھڑی تھی اسے بہت عجیب لگ رہا تھا اگر وہ سلار کے ساتھ نہ ہوتی تو کبھی بھی ایسی حالت میں کسی کھلی جگہ پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی دس دن پہلے تک تو وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا چہرہ بھی چھپاتی تھی وہ واحد گیٹ اپ تھا جس میں وہ خود کو بہت محفوظ سمجھتی تھی سلار سے شادی کے بعد اس نے چہرہ چھپانا چھوڑ دیا تھا اور اب اس کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی تاریخ سمندر میں نظر آتی روشنیوں کے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر کردن کے گرد لپیٹے دوپٹے کو سر پر لینے کی کوشش کی یہاں اس کوشش کو نوٹس کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ کام اس ہوا میں شال اس یہ کام اس ہوا میں شال دوپٹے اور کھلے بالوں کے ساتھ آسان نہیں تھا میں بال سمیٹ دوں تمہارے وہ جیسے کرنٹ کھا کر پلٹی پھر جیسے اطمینان کا سانس دیا تم نے مجھے ڈرا ہی دیا اس نے سردار کو اپنے اکوپ میں دیکھ کر بے اختیار کہا وہ کس وقت آیا تھا اسے پتہ نہیں چلا تھا تم میرا دوپٹہ پکڑو گے اس نے سلار کی اوٹ میں آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اسے پکڑا دیا وہ اب وہاں کھڑا کھڑی دوسری دوسروں کو نظر نہیں آ رہی تھی تو میں مجھ کو بتانا چاہیے تھا کہ یہاں اتنی تیز ہوا ہوگی میں بال تو کھلے چھوڑ کر نہ آتی وہ اپنے بالوں کو ڈھیلے جوڑے کی شکل میں لپیٹتے ہوئے اس سے شکایتی انداز میں کہہ رہی تھی وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا وہ اب اپنی شال اتار کر اسے دین ہوئی تھی دوپٹہ اسے لے رہی تھی یہ کون سا کلر ہے وہ دوپٹے کو اپنے سر اور گردن کے گرد لپیٹتے ہوئے اس کے سوال پر چھٹکی کرمزن کیوں سلار نے شال اس کے کندھوں کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا تم اس کلر میں بہت اچھی لگتی ہو اس نے اس کے بائیں گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت آہستہ سے چھوا امامہ کی آنکھوں میں حیرت امٹ آئی تھی اگلے لمحے سلار کو یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کا لباس زیادہ کرمزی تھا یا اس کا چہرہ وہ بھی اختیار گہرا سانس دے کر رہ گیا اب تم اتنی سی بات پر بھی یوں بلش ہوا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا مار دو گی تم بڑی جلدی مجھے وہ کھلکھلا کر ہنسی وہ تقریباً اڑھائی بجے واپس اپنے ہوتل میں آئے تھے امامہ کو اتنی نیند آ رہی تھی کہ اس نے جولری اتار دی چہرہ بھی دھو لیا لیکن کپڑے تبدیل کے بغیر سو گئی کراچی سے واپسی کے بعد اگلے دو دن امامہ بہت اچھے موڈ میں رہی اسے ہر بات پر کراچی یاد آ جاتا ہے اس کی یہ خوشی سالار کو حیران کرتی رہی اس کا خیال تھا اسے وہ شہر پسند آیا لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا نہیں ہوا کہ بات شہر کی نہیں تھی وہ اگر امامہ کو نواب شاہ بھی لے جاتا تو بھی وہ اسی ٹرانس میں واپس آتی وہ کھلی فضا میں سانس لینے کے قابل ہو رہی تھی اور ایک لمبے عرصے کے بعد گھٹی ہوئی سانسوں کے ساتھ جینے کے بعد کچھ دیر تک تو انسان ایسے ہی گہرے سانس لیتا ہے جیسے وہ لے رہی تھی خواتین و حضرات توجہ فرمائیے ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکے ہیں اس وقت یہاں شام کے سات بج رہے ہیں اور یہاں کا درجہ حرارت جہاز کے کیبن عملہ میں سے کوئی انگلش کے بعد اب اردو میں رسمی الوداعی کلمات دہرا رہا تھا جہاز ٹیکسی کرتے ہوئے ٹرمینل کے سامنے جا رہا تھا ٹرمینل کے سامنے جا رہا تھا بزنس کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھے سالار نے اپنا سیل فون آن کرتے ہوئے اپنی سیفٹی بیلٹ کھولی امامہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گمسم تھی کہاں گم ہو اس نے امامہ کا کندھا تھپکا اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنی سیفٹی پن کھولنے لگی سالار اب لگج کمپارٹمنٹ سے اپنے بیگز نکال رہا تھا ایک فلائٹ ایک فلائٹ نہیں ایک فلائٹ اسٹیورڈ نے اس کی مدد کی دونوں کے درمیان چند خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا وہ اس فلائٹ پر آنے والے ریگولر پیسنجرز میں سے ایک تھا اور فلائٹ عملہ سے پہچانتا تھا جہاز کی سیڑھیوں کی طرف جانے سے پہلے سلار نے مڑ کر اس سے کہا تمہیں کوئی کوٹ وغیرہ لے کر آنا چاہیے تھا سویٹر میں سردی لگے گی تمہیں یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی شہر ہے میں پیدا ہوئی ہوں یہاں میں سال بیس سال گزارے ہیں میں نے یہاں مجھے پتا ہے کتنی سردی ہوتی ہے یہ سویٹر کافی ہے امامہ نے بڑے جتانے والے انداز میں اس سے کہا وہ استضائی انداز میں مسکرایا جہاز کی سیڑھیوں سے باہر آتے ہی سرد ہوا کے پہلے جھونکے نے ہی اسے احساس دلا دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا اسے اپنی دان بچتے ہوئے محسوس ہوئے سالار نے کچھ کہے بغیر اپنے بازو پر پڑی جیکٹ اس کی طرف بڑھائی اس نے بڑی فرما برداری سے کچھ نادم ہو کر جیکٹ پہن لی اسلام آباد بدل گیا تھا اس نے اجل ہو کر سوچا ارائیول لاؤنج کی ایگزٹ کی طرف بڑھتے ہوئے سالار چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا ایک بات میں تمہیں بتانا بھول گیا ماما اس نے بڑی معصومیت سے کہا کیا بات ہے وہ مسکرائی پاپا کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم آج اسلام آباد آ رہے ہیں امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی سلار نے اسے رکتے دیکھا تو وہ بھی رک گیا وہ بھی یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی سلار نے اپنے کندھے پر اس کے بیگ کی بیلٹ ٹھیک کی شاید ٹائمنگ غلط ہو گئی ٹیکسی میں بتانا زیادہ بہتر تھا اور اب اگر اس نے یہاں سے جانے سے انکار کر دیا تو وہ دلی دل میں فکر مند ہوا وہ بلکہ جب کے بغیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی وہ بھی اسی طرح دیکھتا رہا یہ ڈھٹائی تھی لیکن اب وہ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتا تھا اس نے بلاخر ماما کی آنکھوں کی بے یقینی کو غصے میں بدلتے دیکھا پھر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا وہ مسلسل دو ہفتوں سے اسے سکندر عثمان کے اسلام آباد بلانے کا کہہ رہا تھا سکندر عثمان کا بلاوا نہ ہوتا تو وہ صرف سلار کے کہنے پر تو کبھی مانا جاتی اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا سکندر عثمان کے نہ بلانے کے باوجود وہ وہاں جانے کا کیا مطلب تھا اس کا اندازہ وہ کر سکتی تھی اور اس وقت وہ بری طرح پریشان ہوئی تھی ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل چاہا کہ وہ لاؤن سے باہر نکلنے سے انکار کرتے اسے سلار پر شدید غصہ آ رہا تھا سوری سلار نے اطمینان سے کہا چند لمحے مزید اسے دیکھتی رہی پھر اس نے ارد گرد دیکھا پھر سلار نے اسے جیکٹ اتارتے ہوئے دیکھا وہ وہاں کھڑی بے بسی کے عالم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سلار کو اندازہ تھا کہ وہ یہی کر سکتی تھی اس نے جیکٹ اتار کر تقریباً پھینکنے والے انداز میں سلار کو دی تھینک یو سلار نے جیکٹ سنبھالتے ہوئے کہا ٹیکسی میں بیٹھتے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں وہ پورا راستہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی سلار نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی اس سے وقت اس وقت غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے مخاطب نہ کرنا مناسب تھا وہ اب گھر پر سکندر عثمان اور طیبہ کے رد عمل کے بارے میں سوچ رہا تھا اگلی بجلی ان پر گرنے والی تھی گاڑی ان کے گھر کے ہائی روڈ کا موڑ موڑ رہی تھی امامہ کو اپنا پورا جسم سرد ہوتا ہوا محسوس ہوا یہ سردی نہیں تھی یہ خوف بھی نہیں تھا یہ کچھ اور تھا وہ نو سال کے بعد اپنے گھر کو اس سڑک کو اور اس موڑ کو دیکھ رہی تھی اس کے ہونٹ کپ کپ آنے لگے تھے آنکھیں بھیگنے لگی تھیں سرار سے ساری ناراضی سارا غصہ جیسے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا خوشی تھی کیا تھا جو وہ گاڑی کو اپنے گھر کی طرف بڑھتے دیکھ کر محسوس کر رہی تھی اس کے گھر کا گیٹ سالار کے گھر کے گیٹ سے کچھ فاصلے پڑتا اور وہ صرف یہ اندازہ کر پائی کہ گیٹ بند تھا گھر کی بیرونی لائٹس آن تھی گاڑی کے ہارن پر گارڈ نے باہر دیکھا پھر اس نے گارڈ روم سے باہر نکل کر گیٹ کھول دیا سالار تب تک اس کے ساتھ گاڑی سے نکل کر ڈگی سے بیکس نکال رہا تھا راما نے اس بار اپنا بیگ خود تھامنے پر نہیں کیا تھا گارڈ نے سامان لینے کی کوشش نہیں کی سلار اپنا سامان خود اٹھانے کا عادی تھا لیکن اس نے سلار کے ساتھ آنے والی اس لڑکی کو بڑی حیرت اور دلچسپی سے دیکھا تھا جو گیٹس کے گھر کے اندر آنے تک ان کے گھر کو دیوانہ وار دیکھتی آ رہی تھی جن کے ساتھ سکندر عثمان کا میل ملاپ بند تھا کے باوجود اماما نے گھر کی بالائی منزل کے کچھ کی کھڑکیوں سے آتی روشنی کو دیکھ لیا تھا اس کے بیڈ روم میں بھی روشنی تھی اب وہاں کوئی اور رہتا ہوگا ساتھ یا اس کا کوئی بھتیجا یا بھتیجی اس نے آنکھوں میں امٹتے سیلاب کو صاف کرتے ہوئے ان کھڑکیوں میں جیسے کسی سائے کسی ہولے کو ڈھونڈنے کی صحیح کی اندر چلیں اس نے اپنے بازو پر اس کے ہاتھ کی نرم گرفت محسوس کی اماما نے آنکھیں رگڑتے ہوئے سر ہلایا اور قدم آگے بڑھا دیے وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے لیکن اس نے اسے رونے سے روکا نہیں تھا اس نے بس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا سکندر عثمان اس وقت لاؤنج میں فون پر کسی دوست کے ساتھ خوش کپیوں کرتے ہوئے طیبہ کا انتظار کر رہے تھے جو اپنے بیڈ روم میں کوئی چیز لینے کے لیے گئی تھیں اگر سکندر کو آفس سے آنے میں دیر نہ ہو گئی ہوتی تو وہ دونوں اس وقت کسی افطار ڈنر میں جا چکے ہوتے ہیں لاؤنج میں سلار اور امامہ کا سامنا سب سے پہلے انہی سے ہوا تھا کسی بھوت کو دیکھ کر سکندر عثمان کا وہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ان دونوں کو دیکھ کر ان کا ہوا تھا وہ فون پر بات کرنا بھول گئے تھے جب بار میں بعد میں فون کرتا ہوں تمہیں انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے دوست سے کہا اور سیل بند کر دیا غصہ بہت معمولی لفظ تھا جو انہوں نے اس وقت سالار کے لیے محسوس کیا وہ لاہور میں اس الو کے پٹھے کو نہ صرف اسلام آباد امامہ کے ساتھ نہ آنے کی تاکید کر کے آئے تھے بلکہ پچھلے کئی دن سے مسلسل فون پر ہر بار بات کرنے کے دوران یہ بات دہرانا نہیں بھولے اور وہ ہر بار فرما برداری سے اوکے کہتا رہا نہ یہ فرما برداری ان سے ہضم ہوئی تھی نہ اتنا سیدھا اوکے ان کی چھٹی حص اس کے بارے میں سگنل دے رہی تھی وہ پچھلے کئی سالوں میں بہت بدل گیا تھا بہت فرما بردار ہو گیا تھا ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا بہت کم ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا ہے یا اعتراض کرتا لیکن وہ ان کی وہ چوتھی اولاد جس کے بارے میں وہ سوتے میں بھی محتاط رہتے تھے صرف سلار ہی نہیں بلکہ امامہ نے بھی سکندر عثمان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دھوڑ ہی سے بھانپ لیا تھا ڈونٹ وری پاپا مجھے کچھ ذلیل کریں گے لیکن تو میں کچھ نہیں کہیں گے دھور سے اپنی طرف آتے سکندر عثمان کی طرف جاتے ہوئے وہ خود سے چند قدم پیچھے چلتی ماما کی طرف دیکھے بغیر بےحد مدھم آواز میں بڑھ تھا امامہ نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کا اطمینان دیکھا پھر تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر آتے اپنے سسر کا انداز فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے اس وقت کیا کرنا چاہیے وہی سوچ کر زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی کہ سکندر عثمان سلار کی انسلٹ کرنے والے تھے السلام علیکم پاپا اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ سکتے ہوئے اس نے پاس آتے ہوئے سکندر عثمان سے ہمیشہ کی طرح یوں گلے ملنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ انہی کی دعوت اور ہدایت پر وہاں آیا ہے سکندر عثمان نے خوشبگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا تمہیں منع کیا تھا نا جی سالان نے بہت فرما برداری سے اس سوال کا جواب دیا سکندر عثمان کا دل چاہا کہ اس کا دبا دے کیسے آئے ہو چند لمحوں کے بعد انہوں نے اس سے اگلا سوال کیا ٹیکسی پر جواب کھٹاک سے آیا تھا ٹیکسی اندر لائے تھے نہیں گیٹ پر ہی اترے وہ نظریں بے حد سعادت مندی سے کہہ رہا تھا تو سسرال والوں کو بھی سلام کراتے وہ اس بار چپ رہا جانتا تھا نہ یہ سوال تھا نہ مشورہ بیٹا آپ کیسی ہیں اسے کہر آلود نظروں سے گھرتے وہ اب امامہ کی طرف بڑھائے تھے ان کا لہجہ بدل گیا تھا وہ بری طرح گھبرائی ہوئی باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہی تھی اور سکندر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا وہ سکندر کے سوال کا فوری طور پر جواب نہیں دے سکی سفر ٹھیک رہا انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بے حد شفقت سے پوچھا تھا اور طبیعت ٹھیک ہے چہرہ کیوں اتنا سرخ ہو رہا ہے سکندر نے بھی اس کی آنکھوں کی نمی اور پریشانی کو محسوس کیا تھا جی جی وہ وہ اٹکی سردی کی وجہ سے علیکم ممی کیسی ہیں آپ سلار نے بیگ بیگ دوبارہ کھینچتے ہوئے پہلا جملہ سکندر سے کہا اور دوسرا دھور سے آتی ہوئی طیبہ کو دیکھ کر جو اسے دیکھ کر جیسے کراہی تھی سالار کیا ضرورت تھی آنے کی کچھ تو احساس کیا کرو وہ اب ان سے گلے مل رہا تھا کچھ نہیں ہوتا ممی اس نے جواباً کہا طیبہ امامہ کو چائے کے ساتھ کوئی میڈیسن دے اور اب اس ڈنر کو تو رہنے ہی دے سکندر اسے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کہہ رہے تھے سکندر اسے ساتھ لاتے ہوئے اب طیبہ سے کہہ رہے تھے طیبہ اب سلار کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھائی کیا ہوا ماما کو کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں اس نے مدفانہ انداز میں طیبہ سے ملتے ہوئے کہا آپ لوگ ڈنر میں جائیں ہماری پرواہ نہ کریں ہم لوگ کھا لیں گے جو بھی گھر میں ہے سلار نے سکندر سے کہا اسے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت کہیں انوائٹڈ ہے یقیناً گھر میں اس وقت ڈنر کی کوئی تیاری نہیں کی گئی ہوگی سکندر نے اس کی بات سننے کی زحمت نہیں کی انہوں نے پہلے انٹر کام پر گارڈ کو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ہدایت کی اس کے بعد ڈرائیور کو کسی قریبی ریسٹورنٹ سے کھانے کی کچھ ڈشز دکھوائیں اور خانسامہ کو چائے کے لیے بلوایا پلیز پاپا آپ ہماری وجہ سے اپنا پروگرام کینسل نہ کریں آپ جائیں سلار نے سکندر عثمان سے کہا تاکہ تم پیچھے سے ہمارے لیے کوئی اور مصیبت کھڑی کر دو وہ سکندر کے جملے پر ہنس پڑا اس کی ہنسی نے سکندر کو کچھ اور <laughs> برہم کیا ماما اگر اس کے پاس نہ بیٹھی ہوتی تو سکندر عثمان اس وقت اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کرتے تھے جب میں نے تم دونوں سے کہا تھا کہ فی الحال یہاں مت آنا تو پھر امامہ کو کم از کم ماما کم از کم تمہیں اسے سمجھانا چاہیے تھا سکندر نے اس بار امامہ سے کہا جو پہلی حد شرمندگی اور حواس باختگی کا شکار ہو رہی تھی پاپا اماما نے تو مجھے منع کر رہی تھی میں تو زبردستی لائے ہوں اسے امامہ کی کسی وضاحت سے پہلے ہی سلار نے کہا سکندر نے خوشمگین حد خوشمگین نظروں سے دیکھا ان کی اولاد میں سے کسی نے آج تک ان کے منہ پر بیٹھ کر اتفاقی فخری انداز میں ان کی بات نہ ماننے کا اعلان نہیں کیا تھا سلار مزید کچھ کہنے کے بجائے انہوں سلار سے مزید کچھ کہنے کے بجائے انہوں نے ملازم سے سامان ان کے کمرے میں رکھنے کے لیے کہا اس سارے معاملے پر سلار سے سنجیدگی سے بات کرنا ضروری تھا لیکن اکیلے میں سلار کے کمرے میں آتی ماما مقناطیس کی طرح کھڑکی کی طرف گئی تھی اور پھر جیسے سہر زیادہ سی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی وہاں سے اس کے گھر کا بایاں حصہ نظر آ رہا تھا اس کے گھر کا اوپر والا حصہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں وسیم کے کمرے کی کھڑکیاں دونوں کمروں میں روشنی تھی لیکن دونوں کھڑکیوں کے پردے گرے ہوئے تھے کوئی ان پردوں کو ہٹا کر اس وقت اس کی طرح آ کر کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو اسے آرام سے دیکھ لیتا پتہ نہیں پہچانتا بھی یا نہیں وہ اتنی تو نہیں بدلی تھی کہ کوئی پہچان ہی نہ پاتا وہ تقریباً دو بجے کمرے میں آیا اور اس کا خیال تھا کہ امامہ سو چکی ہوگی مگر وہ ابھی بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی ہوئی باہر دیکھ رہی تھی اس کے گھر کی لائٹس اب آف تھی دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا تھا سو جانا چاہیے تھا تمہیں امامہ اس سے نظریں ملنے پر سالار نے کہا وہ کھڑکیوں کے آگے ایک کرسی رکھے دونوں پاؤں اوپر کیے بیٹھی اوپر کیے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی تھی سو جاؤں گی وہاں سب سو چکے ہیں دیکھو لائٹس آف ہے سب بیڈ رومز کی وہ دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی سالار چند لمحے سے دیکھتا رہا پھر واش روم میں چلا گیا دس منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا امامہ اب بس کرو اس طرح دیکھنے سے کیا ہوگا بیڈ پر لیٹے لیٹے اس نے ماما سے کہا میں نے کب کہا کہ کچھ ہوگا تم سو جاؤ تم وہاں بیٹھی رہو گی تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی لیکن میں یہی بیٹھوں گی اس نے ضدی انداز میں کہا سلار کو اس کی ضد نے کچھ حیران کیا چند لمحے سے دیکھنے کے بعد اس نے پھر کہا امامہ تم اگر بیڈ پر آ کر لیٹو گی تو یہاں سے بھی تمہارا گھر نظر آتا ہے سلار نے ایک بار پھر کوشش کی تھی یہاں سے زیادہ قریب ہے وہ اس بار بول نہیں سکا اس کے لہجے میں موجود کسی چیز نے اس کے دل پر اثر کیا تھا چند گز کا فاصلہ اس کے لیے بے اس کے لیے بے معنی تھا وہ اس کا گھر نہیں تھا چند گز کی نزدیکی اس کے لیے بہت تھی وہ نو سال بعد اچھا وہ نو سال بعد گھر کو دیکھ رہی تھی ہمارے گھر کے اوپر والے فلور میں ایک کمرہ ہے اس کمرے کی کھڑکیوں سے تمہارے گھر کا لون اور پوچھ تک نظر آتا ہے وہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا امام یکدم کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی کون سا کمرہ مجھے دکھاؤ اس کے بیٹھ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے بے چینی سے پوچھا دکھا سکتا ہوں اگر تم سو جاؤ پھر صبح میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا سلار نے آنکھیں کھول کر کہا میں خود بھی جا سکتی ہوں وہ حد خفگی سے سیدھی ہو گئی اوپر والا فلور ہے امامہ جاتے جاتے رک گئی وہ یکدم مایوس ہوئی تھی سالار مجھے لے کر جاؤ اوپر وہ پھر اس کا کندھا ہلانے لگی اس وقت تو نہیں لے کر جاؤں گا اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تمہیں ذرا سی بھی محبت نہیں ہے مجھ سے وہ اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی ہے اسی لیے تو نہیں لے کر جا رہا صبح وہاں جانا تمہاری فیملی کے لوگ گھر سے نکلیں گے تم انہیں دیکھ سکتی ہو اس وقت کیا نظر آئے گا تمہیں سلار نے بے حد سنجیدگی سے کہا ویسے بھی مجھے نہیں پتا کہ کمرے کی چابیاں کس کے پاس ہے اس ملازم سے پوچھوں گا سالار نے جھوٹ بولا اوپر کا فلور مستقل اوپر کا فلور مقفل نہیں تھا لیکن امامہ کو روکنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ کچھ مایوس ہو کر دوبارہ کھڑکی کی طرف جانے لگی سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فلور وہ اور فلور میں تب ان لاک کرواؤں گا اگر تم ابھی سو جاؤ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا میں بیٹھ کے اس طرف سوؤں گی سلار نے ایک لفظ کہے بغیر اپنی جگہ چھوڑ دی اس نے کمبل اٹا کر اس کے لیے جگہ بنا دی دوبارہ اس کی آنکھ سلار کے جگانے سے کھلی زہری ختم ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا جب تک وہ کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر آئی تب تک خانسامہ کھانے کی ٹرالی کمرے میں چھوڑ گیا تھا انہوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ کھانا کھایا اور کھانا ختم کرتے ہی امامہ نے کہا اب چابیاں لے لو اوپر چلیں مجھے نماز پڑھ کر آنے دو نہیں مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے اس بار سلار نے جیسے امامہ کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے اسے لے کر وہ اوپر کے فلور آ گیا اس کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوتے ہی وہ جیسے سانس لینا بھول گئی تھی وہاں سے اس کے گھر کا پورا لون اور پوش نظر آ رہا تھا لون بالکل بدل گیا تھا وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا کبھی ہوتا تھا جب وہ وہاں تھی تب وہاں وہ کرسیاں بھی نہیں تھیں جو پہلے ہوتی تھیں لون میں لگی بیلیں اب پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور پھیل چکی تھیں انسوں کا ایک نیا ریلا اس کی آنکھوں میں آیا تھا سلار نے اس دفعہ اسے کچھ نہیں کہا کہنا بیکار تھا اسے فی الحال رونا تھا وہ جانتا تھا وہ گاؤں جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد اسے خدافظ کہنے اوپر آیا تھا اڑھائی گھنٹے کے بعد وہ کھڑکی کے سامنے اسی طرح کھڑی تھی سلار کے اندر آنے پر بھی اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا میں گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں شام تک واپس آؤں گا دس گیارہ بجے کے قریب پاپا اور ممی اٹھ کر اٹھ جائیں گے تب تم نیچے آ جانا وہ اب اسی طرح دوپٹے سے آنکھیں اور ناک رگڑ رہی تھی لیکن اس کی نظریں اب بھی کھڑکی سے باہر تھیں سلار اور یہ کمرہ جیسے اس کے لیے اہم نہیں رہا تھا وہ اس سے کیا کہہ رہا تھا اس نے نہیں سنا تھا اور سلار بھی جانتا تھا است خدافذ کہتے ہوئے چلا گیا اور وہ اگلے چار گھنٹے اسی طرح صوفے پر جمی بیٹھی رہی اس دن اس نے نو سال کے بعد باری باری اپنے تینوں بھائیوں کو بھی گھر سے جاتے دیکھا تھا وہ وہاں بیٹھی انہیں دیکھتی ہچکیوں سے روتی رہی تھی وہاں بیٹھے ہوئے اسے الگ اسے لگ رہا تھا اس کے اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے اسے نہیں آنا چاہیے تھا اتنے سال سے صبر کے جو بندہ باندھ وہ باندھتی چلی آ رہی تھی اب وہ بند باندھنا مشکل ہو رہے تھے وہ پہلے اسلام آباد آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں سے جانا نہیں چاہتی تھی ساڑھے چار بجے سے ملازم نے انٹر کام پر اٹھایا تھا افطار کا وقت قریب تھا سکندر اور طیبہ بھی اس کا انتظار کر رہے تھے سلار بھی افطار سے چند منٹ پہلے ہی پہنچا تھا سکندر اور طیبہ کہیں انوائٹڈ تھے اور ان دونوں کی فلائٹ کے وقت وہ گھر پر موجود نہیں تھے لیکن اس ڈنر کے ڈن نکلنے سے پہلے وہ سلار اور امامہ سے مل کر گئے تھے ان کی فلائٹ گیارہ بجے تھی اور جب وہ دونوں باہر آئے تو باہر پہنچ میں ڈرائیور ایک گارڈ کے ساتھ گاڑی کا انتظار کر رہا تھا سلار نے سامان گاڑی میں رکھنے کے بعد چابی ڈرائیور سے لے لی امامہ نے حیرانی سے دیکھا تھا ہم لوگ ہائی روڈ جا رہے ہیں ہم لوگ بائی روڈ جا رہے ہیں پاپا آئے تو تم انہیں بتا دینا پاپا آئے تو تم انہیں بتا دینا ڈرائیور نے کچھ احتجاج کرنے کی کوشش کی شاید سکندر اسے ضرورت سے زیادہ ہدایت دے کر گئے تھے لیکن سالار کی ایک جھاڑنے سے خاموش کر دیا اور اب اتنی وفاداری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے گھر سے نکلتے پاپا کو فون کر دو وہ گاڑی میں بیٹھتا ہوا اس سے کہہ رہا تھا اسے یقین تھا وہ اس کے گھر سے نکلتے یہی کام کرے گا اس لیے گیٹ سے نکلتے ہی اس نے سکندر کے فون پر کال کی تھی وہ کچھ دیر کے لیے سکندر کا فون انگیج کرنا چاہتا تھا پاپا ہم لوگ نکل رہے تھے تو سوچا آپ سے بات کر لوں سکندر نے سالار نے سکندر سے کہا اچھا کیا ذرا ممی سے بات کروا دیں اس سے سکندر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سکندر سے کہا اس سے خدشہ تھا کہ سکندر ڈرائیور کی انکمنگ کال کو دیکھ کر چونکیں گے وہ اگر گاڑی میں ان سے بات کر رہا ہے تو ڈرائیور انہیں کیوں کال کر رہا تھا البتہ طیبہ اس سے بات کرتے ہوئے کسی انکمنگ کال کو چیک نہ کرتی اور اگر کرتی تو ان کو شک نہیں ہوتا اگلے پندرہ منٹ وہ طیبہ کے ساتھ باتیں کرتا رہا ساتھ بیٹھی ہوئی امامہ کچھ حیران تھی لیکن اس نے اسے نظر انداز کیا تھا وہ اتنی لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں تھا جتنا وہ اب یکدم باتونی ہو گیا تھا ادھر یہی حیرانی طیبہ کو بھی ہو رہی تھی سکندر ڈنر ٹیبل پر چند دوسرے افراد کے ساتھ مصروف تھے پندرہ منٹ لمبی گفتگو کے بعد سالار کو یقین ہو گیا کہ ڈرائیور اب تک سکندر کو کئی کالز کرنے کے بعد تنگ آ کر کال کرنا کالز کرنا چھوڑ چکا ہوگا یا کم از کم دوبارہ کرنے کی اگلی کوشش کچھ دیر بعد ہی کرے گا تو اس نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون آف کر دیا طیبہ اور سکندر کی واپسی بارہ بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی اور اب اگر ڈرائیور سے پانچ دس منٹ بعد بھی ان کی بات ہوتی تو وہ بہت فاصلہ طے کر چکے ہوتے بائی روڈ آنے کی کیا ضرورت تھی اس کا فون بند ہوتے ہی دیکھ کر امامہ نے اس سے پوچھا یوں ہی دل چاہ رہا تھا کچھ یادیں تازہ کرنا چاہتا ہوں سلاڈ نے سیل فون رکھتے ہوئے کہا کیسی یادیں وہ حیران ہوئی تمہارے ساتھ پہلے سفر کی یادیں وہ کچھ اس کی نظریں نہیں اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی وہ اس شخص سے کیا کہتی کہ اس سفر کو وہ یاد کرنا نہیں چاہتی تھی وہ اس کے لیے سفر نہیں تھا خوف اور بے یقینی میں چند گھنٹے جو اس نے گزارے تھے مستقبل اس وقت ایک بھیانک بھوت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس راستے میں وہ بھوت مسلسل اسے ڈراتا رہا تھا میرے لیے خوشگوار نہیں تھا وہ سفر اس طرح تھکے سے لہجے میں سالار سے کہا میرے لیے بھی نہیں تھا سالار نے بھی اسی انداز میں کہا کئی سال ہانٹ کرتا رہا مجھے دیکھنے آیا ہوں کہ اب بھی ہانٹ کرتا ہے وہ بات ختم کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بہت مدم انداز میں مسکرایا امامہ خاموش رہی کئی سال پہلے کی وہ رات ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگی تھی اور آنکھوں کے سامنے صرف رات ہی نہیں بلکہ جلال بھی آیا تھا اس رات کی تکلیف کا ایک سرا اس کی ذات کے ساتھ بندھا تھا دوسرا اس کی فیملی کے ساتھ اس نے دونوں کو کھویا تھا اب صبح کا صورت لاکھ ہمیشہ جیسا ہوتا اس کی زندگی ویسی نہیں رہی تھی وہ کبھی وہ سوچ سکتی تھی کہ وہ کبھی اس رات کو صرف تکلیف سمجھ کر سوچے گی تقدیر سمجھ کر نہیں اس کی آنکھیں بھیگنے لگی برابر میں بیٹھا شخص آج اس کے آنسو سے بے خبر نہیں تھا لیکن اس وقت بے خبر تھا اس نے کچھ کہے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا امام آنکھیں پہنچنے لگی تھی وہ سارا نقشہ جو اس نے اپنی زندگی کا کھینچا تھا اس میں یہ شخص کہیں نہیں تھا زندگی نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا کس تعلق کو کہاں سے توڑا تھا پتہ ہی نہیں چلا سفر خاموشی سے ہو رہا تھا لیکن طے ہو رہا تھا اب بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہو امامہ کو کئی سال پہلے کی کی کی اس اس ریش یاد آئی تھی زندگی قدر ہو گئی ہے اب نے سلار سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا تمہاری وجہ سے احتیاط کر رہا ہوں وہ بول نہیں سکی خاموشی کا ایک اور آیا وہ شہر کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور سڑک پر دھند محسوس ہونے لگی یہاں دھند گہری نہیں تھی لیکن موجود تھی کبھی دوبارہ سفر کیا اکیلے اس روڈ پر امامہ نے کچھ دیر بعد پوچھا موٹر وے سے جاتا ہوں اب اگر گاڑی میں جانا ہو تو بس ایک بار آیا تھا کچھ ماہ پہلے وہ کہہ رہا تھا جب پاپا نے مجھے تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نوٹ دیا کیا رات تھی وہ جیسے تکلیف سے کراہا اور پھر ہنس پڑا امید تھی جس کو اس رات میں نے مجسم فنا ہوتے دیکھا سمجھ میں آیا مجھے کہ تب اس رات تم کس حالت سے گزری ہوگی اذیت سے بہت زیادہ موت سے ذرا سی کم لیکن تکلیف اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے وہ جو کچھ اس تک پہنچا رہا تھا پہنچ رہا تھا اس کان سے وہ بھی گزر گزری تھی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ گردن سیٹ کی پت سے ٹکائے وہ اسے دیکھ رہی تھی میں سارا راستہ بس یہی سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں گا کیا کروں گا میں زندگی میں سوچ رہا تھا اللہ نے مجھے ضرورت سے زیادہ زندگی دے دی ہے تمہارے ساتھ برا کیا برا تو ہونا ہی تھا میرے ساتھ یاد ہے نا میں نے تمہارے ساتھ سفر میں کیسی باتیں کی تھی یاد ہے نا میں نے تمہارے ساتھ سفر میں کیسی باتیں کی تھی اس نے عجیب سے انداز میں ہنس کر ایک لمحہ کے لیے گردن موڑ کر اسے دیکھا ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھی پھر سالان نظر چڑھاتے ہوئے گردن سیدھی کر لی سفر پھر خاموشی سے طے ہونے لگا تھا وہ تعلق جو ان کے بیچ تھا وہ جیسے خاموشی کو بھی گفتگو بنا رہا تھا لفظ اس وقت خاموشی سے زیادہ بامعنی نہیں ہو سکتے تھے ماں بھی گردن سیدھی کر کے سڑک کو دیکھنے لگی دھند اب گہری ہو رہی تھی دھند اب گہری ہو رہی تھی جیسے وہ سڑک پر نہیں بلکہ اپنے ماضی کی دھند میں داخل ہو رہے تھے گہری معدوم نہ ہونے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے والی گہری دھند کیا کیا اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی لیکن جو کچھ تھا وہ اوجل ہو گیا تھا فراموش نہیں ہوا تھا سیل فون کی رنگ ٹون نے ان دونوں کو چونکا دیا سیل پر سکندر کا نمبر چمک رہا تھا سلار ہنس پڑا امامان اس کی بے مقصد ہنسی کو نہیں سمجھی ہیلو سلار نے کال ریسیو کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا اسے حیرت تھی سکندر عثمان کی کال اتنی دیر سے نہیں آنی چاہیے تھی شاید ڈرائیور نے ان کے گھر پہنچنے پر ہی انہیں سلار کے ایڈونچر کے بارے میں مطلع کیا تھا سلار نے آواز کچھ کم کر دی جو کچھ سکندر سے فون پر کہہ رہے تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امامہ تک پہنچتا جی جی وہ اب تعویداری سے کہہ رہا تھا سکندر اس پر بری طرح برس رہے تھے اور کیوں نہ برستے وہ انہیں بیوقوف بنایا بناتا جیسے سلار کے ان کے لیے جیسے وہ انہیں بیوقوف بنانا سلار کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا اور یہ احساس سکندر کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا انہوں نے کچھ دیر پہلے طیبہ کے پرس میں پڑے اپنے سیل پر ڈرائیور کی مسڈ کالز دیکھی تھیں اور اس سے بات کر کے وہ خون کے خون پی کر رہ گئے تھے بائی روڈ لاہور جانا اس وقت ان کے لیے اس کی حماقت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ تھا لیکن اس نے جتنے اطمینان سے ان کی آنکھوں میں دھول چھونکی تھی وہ ان کے لیے زیادہ اشتعال انگیز تھا اب غصہ ختم کر دے پاپا ہم دونوں بالکل محفوظ اور آرام سے سفر کر رہے ہیں اس نے بلاخر سکندر سے کہا تم ظفر کو دھمکیاں دے کر گئے تھے کہ وہ مجھے انفارم نہ کرے دھمکی میں نے ایک موتبانہ درخواست کی تھی اس سے کہ وہ آپ کو فی الحال انفارم نہ کرے آپ ڈنر چھوڑ کر خام خواہ پریشان ہوتے وہ بڑی رسانیت سے ان سے کہہ رہا تھا میری دعا سلار کہ تمہاری اولاد بالکل تمہارے جیسی ہو اور تمہیں اتنی ہی خوار کرے جتنا تم ہمیں کرتے ہو پھر تمہیں ماں باپ کی پریشانی کا احساس ہوگا وہ ہنس پڑا پاپا اس طرح کی باتیں کریں گے تو میں اولاد ہی پیدا نہیں کروں گا امامہ نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا پاپا دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد جلد پیدا ہو ماما کو چونکتے دے کر سالار نے فون پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا وہ بھی اختیار سرخ ہوئی لیکن اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس طرح کی دعا کا کون سا وقت اور طریقہ ہے دوسری طرف سکندر فون پر اس جملے سن کر کچھ بے بسی سے ہنس پڑے تھے ان کا غصہ کم ہونے لگا تھا کئی سالوں کے بعد انہیں سالار سے اس طرح بات کرنا پڑی تھی وہ اب اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے سکندر کو اپنی حدود اربا کے بارے میں بتا کر سالار نے فون بند کر دیا پاپا ناراض ہو رہے تھے اماما نے سنجیدگی سے پوچھا خوش ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے اس نے جواباً کہا تم جھوٹ کیوں بولتے ہو اماما نے جیسے اسے شرم دلانے کی کوشش کی کیونکہ اگر میں سچ بولوں تو لوگ مجھے وہ نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں کمال کی منطق تھی اور بہت سنجیدگی سے پیش کی گئی تھی چاہے تمہارے جھوٹ سے کسی کو دکھ پہنچے میرے جھوٹ سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا بلکہ غصہ آتا ہے اسے سمجھانا بیکار تھا وہ سلار تھا وہ اب اندازہ لگا سکتے تھے کہ سکندر نے اسے فون پر کیا کہا ہوگا رات کے تقریباً پچھلے پہر وہ اس سروس اسٹیشن پر پہنچے تھے یہ جگہ یاد ہے تمہیں سلار نے گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھا اماما نے دھند زیادہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ لائٹس دھند اور اندھیرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھی نہیں اس نے سلار سے کہا یہ وہ جگہ جہاں تم نے رک کر نماز پڑھی تھی وہ دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر آیا امامہ نے قدر حیران نظروں سے اس جگہ کو دوبارہ دیکھنا شروع کیا اب وہ اسے کسی حد تک شناخت کر پا رہی تھی وہ بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی ایک کپ کپی اس کے جسم میں دوڑی وہ آج بھی ایک سویٹر اور چادر میں ملبوس تھی وہ کمرہ بدل چکا تھا جہاں انہوں نے بیٹھ کر کبھی چائے پی تھی چائے اور چکن برگر سلار نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس آدمی سے کہا جو جمائیاں لیتے ہوئے انہیں اندر لے کر آیا تھا اور اب آرڈر کے انتظار میں کھڑا تھا امامہ اس کے آرڈر پر اسے دیکھ کر مسکرائی اب کھا لو گے وہ جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا کچھ کہے بغیر مسکرا دیا لاسٹ ٹائم ہم وہاں بیٹھے تھے تم نے وہاں نماز پڑھی تھی وہ ہاتھ کے اشارے سے اس کے اس کمرے کے مختلف اطراف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا امامہ کو یاد نہیں تھا کمرے میں جگہ جگہ ٹیبلز اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں فجر کی اذان میں ابھی بہت وقت تھا اور فی الحال اس جگہ پر کام کرنے والے چند آدمیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اب اس جگہ پر چائے اور برگر اتنے برے نہیں تھے جتنے یہ اس وقت تھے پریزنٹیشن بھی بہت بہتر تھی لیکن ان دونوں میں سے کوئی نہ ذائقے کو دیکھ رہا تھا نہ پریزنٹیشن کو دونوں اپنے اپنے ماضی کو زندہ کر رہے تھے چند گھونٹ اور چند لکموں کی بات نہیں تھی زندگی کی بات تھی نہ جانے ریل کی پٹریوں کی طرح کہاں کہاں سے گزر کر ایک اسٹیشن پر لے آئی تھی وہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں ان پٹروں کا کانٹا بدلا تھا دھور قریب ایک دوسرے میں مدم اور اب ایک دوسرے کے ساتھ اس راستے پر کچھ نئی یادیں بنی تھیں ان کی شادی کے بعد سڑک کے راستے ان کا پہلا سفر اور ان نئی یادوں نے پرانی یادوں کو دھندلانے کے عمل کا آغاز کر دیا تھا ٹیبل پر بل کے پیسے رکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا امامہ نے بھی اس کی پیروی کی سلاڈ نے چلتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی تھی امامہ وہ پسٹل کہاں ہے وہ امارت سے باہر آتے ہوئے اس کے سوال پر چونکی اسے کیا یاد آیا تھا وہ ہنس پڑی ابو کے پاس ہے اس نے سلاڈ سے کہا تم واقعی چلا سکتی تھی سلاڈ نے پتہ نہیں کیا یقین دہانی چاہیے ہاں امامہ نے سر ہلا دیا لیکن اس میں گولیاں نہیں تھیں وہ اس کے اگلے جملے پر بھی اختیار ٹھٹکا میرے پاس بس پسٹل ہی تھا وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی اس نے بے اختیار سانس لیا اس کی آنکھوں میں دھول اس نے جھونکی تھی یا اللہ نے وہ اندازہ نہیں کر سکا اس پسٹل نے اسے جتنا شوق اور غصہ دلایا تھا اگر اسے اندازہ ہو جاتا کہ وہ بلٹس کے بغیر تھا تو سالار ایک دن امامہ کو پولیس کے ہاتھوں ضرور اریسٹ کروا کر آتا تو اس دن وہ پسٹل ہاتھ میں لے کیوں اتنی پر اعتماد نظر آئی تھی اسے یہ اسے اب سمجھ میں آیا تھا تم ڈر گئے تھے ماما ہنس پڑی نہیں ڈرا تو نہیں تھا مگر شوق رہ گیا تھا تم سارا راستہ روتی رہی تھی میں توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ تم مجھ پر پسٹل نکال لو گی تمہارے آنسو نے دھوکہ دیا مجھے وہ اب کچھ خفکی سے کہہ رہا تھا امامہ کھل کھلا کر ہنسی امامہ کر وہ اگلے دو تین دن اسلام آباد کی ٹرانس میں ہی رہی وہ وہاں جانے سے جتنی خوف زدہ تھی اب وہ خوف یکدم کچھ ختم ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ اسلام آباد کے اگلے دورے کی منتظر تھی اس گیسٹ روم کی کھڑکی میں کھڑے سارا دن کس کو کس وقت دیکھا تھا وہ اگلے دو تین دن سلار کو بھی بتاتی رہی اور تیسرے دن اس کی تان ایک جملے پر آ کر ٹوٹی تھی سلار ہم اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے سلار بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ای میلز کرنے میں مصروف تھا جب ماما نے اس سے پوچھا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس سے صرف اسلام آباد ہی کی باتیں کر رہی تھی اور سلار بےحد تحمل سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور اس کا جواب بھی دے رہا تھا نہیں اپنے کام میں مصروف سلار نے کہا کیوں کیونکہ میری جاب یہاں ہے تم جاب بدل لو نہیں بدل سکتا چند لمحے خاموش رہی پھر اس نے کہا میں اسلام آباد میں نہیں رہ سکتی اس بار سلار نے بلاخر اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس سے دیکھا اس بات کا کیا مطلب ہے اس نے بےحد سنجیدگی سے اس سے پوچھا میرا مطلب ہے کہ میں وہاں رہ لوں گی تم ویکینڈ پر آ جایا کرنا ایک لمحے کے لیے سلار کو لگا کہ وہ مذاق کرے گی لیکن وہ مذاق نہیں تھا میں ہر ویکینڈ پر اسلام آباد نہیں جا سکتا اس نے بہت تحمل سے اسے بتایا وہ کچھ دیر خاموش رہی سلار دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تو تم مہینے میں ایک دفعہ آ جایا کرو اس کے جملے سے زیادہ اس کے پر تھا بعض دفعہ میں مہینے میں ایک بار بھی نہیں آ سکتا اس نے کہا تو کوئی بات نہیں یعنی تمہیں فرق نہیں پڑتا وہ ای میلز کرنا بھول گیا تھا میں نے یہ تو نہیں کہا امامہ نے بے ساختہ کہا اس سے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے احساسات کو اتنی صفائی سے کام دے گا پاپا اور ممی اکیلے ہوتے ہیں وہاں اس سلار نے اس کی بات کاٹی وہ وہاں اکیلے نہیں ہوتے امار اور یسرا ہوتے ہیں ان کے پاس وہ دونوں آج کل پاکستان سے باہر ہیں دوسری بات یہ کہ پاپا اور ممی بڑی سوشل لائف گزار رہے ہیں ان کو تمہاری سروسز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ہے سلار نے بہت سنجیدگی سے اس سے کہا وہ کچھ تیر خاموش اس کی گود میں پڑے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھومتی رہی پھر بڑبڑائی میں اسلام آباد میں خوش رہوں گی یعنی میرے ساتھ خوش نہیں ہوں وہ جذبز ہوا وہاں زیادہ خوش رہوں گی وہ اب بالآخر صاف صاف اپنی ترجیحات بتا رہی تھی پاپا ٹھیک کہتے تھے مجھے تو میں اسلام آباد نہیں لے کر جانا چاہیے تھا ماں باپ کی بات سننی چاہیے وہ بے اختیار پچھتایا دیکھو اگر میں تمہیں اسلام آباد بھیج دیتا ہوں تو کتنی دیر رہ سکتی ہو تم وہاں ہمیں اگلے سال پاکستان سے چلے جانا ہے وہ اسے پیار سے سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا تو کوئی بات نہیں تم پاکستان تو آیا کرو گے نا فلار کا دل خون ہوا زندگی میں آج تک کسی نے اس کی ذات میں اتنی عدم دلچسپی نہیں دکھائی دی خبردار آئندہ میرے سامنے تم نے اسلام آباد کا نام بھی لیا اور اپنے مکانہ مشرف کے پاس رکھو <clears throat> اب میرا دماغ چاٹنا بند کرو اور سو جاؤ وہ بری طرح بگڑا تھا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ بے حد خفقی کے عالم میں بیڈ روم سے نکل گیا تھا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے اس وقت اسے واقعی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کی محبت میں وہ کتنے مکانہ انداز میں سوچنے لگی تھی لائٹس آف کر کے اس نے کچھ دیر کے لیے سونے کی کوشش کی لیکن اسے نیند نہیں آئی اسے بار بار اب سلار کا خیال آ رہا تھا چند لمحے لیٹے رہنے کے بعد وہ یکدم اٹھ کر کمرے سے نکل آئی وہ لاؤنج کا ہیٹر آن کیے قریب پڑے صوفے پر بیٹھا کام کر رہا تھا دروازہ کھلنے کی آواز پر چھٹکا تھا اب کیا ہے ماما کو دیکھتی اس نے بہت خفکی سے کہا کچھ نہیں میں تمہیں دیکھنے آئی تھی وہ اس کے سختی سے پوچھنے پر جذبس ہوئی کافی بنا دو تمہیں وہ مصالحانہ انداز میں بولی مجھے ضرورت ہوگی میں خود بنا لوں گا وہ اسی انداز میں بولا وہ اس کے قریب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی کچھ کہے بغیر اس نے سالار کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا یہ ندامت کا اظہار تھا سلار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتا رہا لیکن یہ بڑا مشکل تھا وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کتنے قریب بیٹھی ہو اور وہ اسے نظر انداز کر دے کر دیتا اگر صرف اس کی بیوی ہوتی یہ امامہ تھی لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی اس کی انگلیاں تھمنے لگی پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ بڑبڑایا اب اس طرح بیٹھو گی تو میں کام کیسے کروں گا تم مجھے جانے کا کہہ رہے ہو امامہ نے برا مانا میں تمہیں جانے کا کہہ سکتا ہوں اس نے اس کا سر چوما بہت احمقانہ بات کہی تھی تم نے مجھے ایسے ہی کہا تھا مجھے کیا پتہ تھا تم اتنی بدتمیزی کرو گے میرے ساتھ وہ ہکا بکا رہ گیا بدتمیزی کیا بدتمیزی کی ہے میں نے تمہیں ایکسکیوز کرنا چاہیے جو کچھ تم نے مجھ سے کہا وہ سمجھا وہ ندامت کا اظہار کرنے آئی لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا امامہ نے بہت خفقی سے اس کے کندھے سے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس سے کہا اب میں ایکسکیوز کیا کروں تم سے سالار نے اس کی اٹھی ہوئی تھوڑی دیکھی کیا مان تھا کیا غرور تھا جیسے وہ اس سے یہ تو کروا ہی نہیں سکتا تھا ایکسکیوز کروں تم سے خفا سی آنکھوں اور اٹھی تھوڑی کے ساتھ وہ پھر پوچھ رہی تھی سلار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چھپ کر اس کی تھوڑی کو چوما یمان اسے ہی رکھنا تھا وہ اس کا سر جھکا دیکھنے جھکا دیکھنے کا خواہش مند نہیں تھا نہیں تم سے ایکسکیوز کروا کر کیا کروں گا میں وہ بہت نرمی سے اس کی تھوڑی کو دوبارہ چومتے ہوئے بولا اس کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی کیا غرور تھا جو اس کی آنکھوں میں چھلکا تھا ہاں وہ کیسے اس سے یہ کہہ سکتا تھا اس سے الگ ہوتے ہوئے اس نے سرار سے کہا اچھا اب تم ایکسکیوز کرو مجھ سے کیونکہ تم نے بدتمیزی کی ہے وہ اب اطمینان سے مطالبہ کر رہی تھی وہ مسکرا دیا وہ مطرب سے اعتراف چاہتی تھی آئی ایم سوری سلار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا سلار نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں اب آئندہ تم یہ نہ کہنا کہ میں اسلام آباد کی بات نہ کروں وہ بے حد فضیانہ فیاضانہ انداز میں اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے بولی سلار کے ہونٹے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تو سارا معاملہ اسلام آباد کا تھا اسے شاید یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ دوبارہ سے وہاں نہیں لے کر جائے گا اور وہ اسی خدشے کے تحت اس کے پاس آئی تھی کیا انداز دلیری تھا وہاں اس کے لیے کچھ نہیں تھا جو بھی تھا کسی کے تفیل تھا کسی کے تفیل تھا وہ ہنس پڑا کیا ہوا اس نے الجھ کر سالار کو دیکھا کچھ نہیں سلار نے ذرا سا آگے جھکتے ہوئے بڑی نرمی اور محبت سے اسے اس طرح گلے لگا کر اس کا سر اور ماتھا چوما جس طرح وہ روز آفس سے آنے کے بعد دروازے پر اسے دیکھ کر کرتا تھا گڈ نائٹ وہ اب اسے خدا خدافظ کہہ رہا تھا گڈ نائٹ وہ اپنی شال لپیٹتے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سالار کو دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ الوداعیہ انداز سے مسکرا دی وہ بھی جواباً مسکرا دیا امامہ نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا وہ بہت دیر تک اس بند دروازے کو دیکھتا رہا یہ عورت جس مت کی زندگی میں بھی ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہوتا لیکن وہ خوش قسمت نہیں تھا حبیب صاحب کی بیوی نے کئی چکر لگائے میرے گھر کے ہر بار کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی آمنہ کے لیے کہتی تھی ہمیں جہیز نہیں چاہیے بس آمنہ کا رشتہ دے دیں کہتی کیا تھی بلکہ منتیں کرتی تھی امامہ کے دفتر اپنے بیٹے کو بھی لے گئی ایک دن بیٹا بھی خود آیا ماں کے ساتھ ہمارے گھر بچپن سے پلا تھا میری نظروں کے سامنے وہ ذہن میں چارپائی پر بیٹھا سر سرخ کے فرش پر نظر جماعت سیدہ اماں کی گرفت کو پچھلے سیدہ اماں کی گفتگو کو پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی خاموشی کے ساتھ سن رہا تھا اس کی خاموشی سیدہ اماں کو بری طرح تپا رہی تھی کم بخت نہ ہو کم وقت نہ ہوں نہا ہاں، کچھ بولتا ہی نہیں مجال ہے ایک بار ہی کہہ دے کہ آپ نے اپنی بچے کی شادی میرے ساتھ کر کے میری بڑی عزت افزائی کی یا یہی کہہ دے کہ بہت بہت گنوں والی ہے آپ کی بچی وہ باتوں کے دوران مسلسل کھول رہی تھی اتوار کا دن تھا اور وہ امامہ کے ساتھ صبح باقی کا سامان ٹھکانے لگانے آیا تھا وہ الیکٹرانکس اور دوسرے سامان کو کچھ چیریٹی اداروں میں بھجوانے کا انتظام کر کے آیا تھا ماما نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا لیکن سعید اما کو ان دونوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سامان ان کے گھر نہیں کہیں اور بھجوایا جا رہا ہے سب پہر ہو رہی تھی اور وہ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہیں دھوپ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا تھا امامہ اندر کشن میں افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی انہیں آج افطاری وہیں کرنی تھی دھوپ کی وجہ سے سالار نے اپنا سویٹر اتار کر چارپائی کے ایک کونے پہ رکھ دیا تھا جینس کی جیب میں رکھا ایک رومال نکال کر اس طرح چہرے پر آئی ہلکی سی نمی کو پہنچا کہ امامہ کے رشتے کی چوتھی داستان تھی جو وہ سن رہا تھا بیسن کو برتن میں کھولتے ہوئے امامہ نے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے سالار کو دیکھا اس سے اس پر ترس آیا وہ کچن میں سعید امبا کی ساری گفتگو سن سکتی تھی اور وہ گفتگو کس حد تک قابل اعتراض ہو رہی تھی وہ اس کا اندازہ کر رہی تھی تین دفعہ اس نے مختلف بہاروں سے سعید امبا کو آ کر ٹالنے کی کوشش کی گفتگو کا موضوع بدلا لیکن جیسے ہی وہ کچن میں آتی باہر صحن میں پھر وہی گفتگو شروع ہو جاتی اونچا لبا جوان ہے قدیم سے کچھ آدھ فٹ زیادہ ہی ہوگا قدیم سے کچھ آدھ فٹ زیادہ ہی ہوگا جب حبیب صاحب کے بیٹے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیدہ اماں مبالغے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھیں سلار کا اپنا قد چھ فٹ چھ فٹ دو انچ کے برابر تھا اور آدھا فٹ ہونے کا مطلب تقریباً پونے سات فٹ تھا جو کم از کم لاہور میں پایا جانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا اماں زیرہ نہیں مل رہا مجھے امامہ نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے سعید اماں کو کہا اس کے علاوہ اب اور کوئی بیچارہ نہیں تھا کہ وہ انہیں اندر بلا لیتی ارے بیٹا ادھر ہی ہے بے حد جدر ہوتا ہے ہمیشہ زیرہ نے کہاں جانا ہے سعید اماں نے اٹھتے ہوئے کہا ذہن میں چارپائی پر بیٹھے سلار نے جوتے اتار دیے سویٹر کو سر کے نیچے رکھتے ہوئے وہ چارپائی پر چت لیٹ گیا اندر سے امامہ اور سعید اماں کی باتوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی لیکن سلار نے ان آوازوں سے توجہ ہٹا لی وہ سرخ وہ سرخ اینٹوں کی دیوار پر چڑھی سبز پتیوں پتوں والی بیل بیلیں دیکھ رہا تھا دھوپ اب کچھ ڈھلنے لگی تھی مگر اس میں اب بھی تمازت تھی برابر کے کسی گھر کی چھت سے چند کبوتر اڑ کر صحن کے اوپر سے گزرے ان میں سے ایک کبوتر کچھ دیر کے لیے صحن کی دیوار پر بیٹھ گیا ایک طویل عرصے کے بعد اس نے دھوپ میں ایسا سکون پایا تھا دھوپ میں سکون نہیں تھا زندگی میں سکون تھا اس نے آنکھیں بند کی پھر چند لمحوں کے بعد چونک کر آنکھیں کھولیں وہ بڑے غیر محسوس انداز میں اس کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھی اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس نے کچھ مزد خانہ انداز میں کہا گردن تھک جاتی اس طرح تمہاری اس نے سالار کا سویٹر نکالتے ہوئے کہا سالار نے کچھ کہے بغیر تک کیا سر کے نیچے لے لیا وہ اس کا سویٹر طے کرتے ہوئے اسے بازو پر اسے بازو پر ڈالتے ہوئے اندر چلی گئی ایسی ناز برداری کا کہاں سوچا تھا اس نے اور وہ ایسی ناز برداری چاہتا بھی کہا تھا اس سے ساتھ کی خواہشات تھی وہ مل گیا تھا کچھ اور ملتا نہ ملتا اس تو دوبارہ آنکھیں بند کر لیں خون کہاں سے نکل رہا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکا لیکن اس کے ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا وہ ہتھیلیوں کو تکلیف اور خوف کے عالم میں دیکھ رہا تھا پھر اس نے چھپ کر اپنے سفید لباس کو دیکھا اس کا لباس بے داغ تھا پھر ہاتھوں پر لگا ہوا خون اور جسم میں ہونے والی یہ تکلیف سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کی ہتھیلیوں سے خون کے چند قطرے اس کی سفید کے دامن پر گرے سالار اثر کا وقت جا رہا ہے نماز پڑھ لو وہ ہڑبڑا امامہ اس کے پاس کھڑی اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے جگا رہی تھی سالار نے چاروں طرف دیکھا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی ہتھیلیاں صاف تھیں اس کا سانس بے ترتیب تھا امامہ اس کا کندھا ہلا کر چلی گئی تھی سلار اٹھ کر بیٹھ گیا تھا وہ خواب تھا جو وہ دیکھ رہا تھا چارپائی پر بیٹھے استخاب کو یاد کرتے ہوئے کچھ آیات کی تلاوت شروع کر دی وہ بہت عرصے کے بعد کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا سہن کی دھوپ اب ڈھل چکی تھی اس نے بھی اختیار اپنی گھڑی پر وقت دیکھا عصر کی جماعت کا وقت نکل چکا تھا اسے اب گھر میں نماز پڑھنی تھی اپنی جرابیں اتارتے ہوئے بھی وہ خواب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتا رہا امامت اب تک اس کا سویٹر اور وضو کے لیے اندر سے چپل لے آئی تھی طبیعت ٹھیک ہے تمہاری اسے سویٹر دیتے ہوئے امامہ نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اس کا چہرہ سے کچھ سرخ لگا تھا اس نے سالار کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا ٹیمپریچر چیک کیا بخار نہیں ہے دھوپ میں سونے کی وجہ سے لگا ہوگا سالار نے سویٹر پہنتے ہوئے اس سے کہا امامہ کو وہ کسی گہری سوچ میں لگا